سا عرض کر دوں حضرات گرامی عقیدہ ختم نبوت ہمارے اسلام کی بنیاد ہے ہمارے دین اسلام کی بنیادی اساس ہے اگر اس عقیدے میں ذرا سا بھی حرف آتا ہے تو پورے اسلام کی عمارت جو ہے وہ دھڑم سے نیچے گنتی محسوس ہوتی ہے عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی آخری رسول اور آخری پیمبر ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی کسی شکل میں خواہ و ذلی ہو بروزی ہو تشریح ہو غیر تشریح ہو کسی قسم کا کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک نہیں آئے گا تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر نبوت کے دعوے کیے اور یہ سلسلہ حضور نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ہی شروع ہو گیا تھا نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کے دور مبارک میں اسود انسی نام کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور علیہ السلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے ان کو فرمایا کہ اسود انسی کو جو شخص قتل کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں یہ اطلاع جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی وہ یمن کے اس وقت گورنر تھے انہوں نے نکاح کی ایک تقریب میں حضور سرگرے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش اور اس حدیث پاک کو بیان کیا تو وہاں پہ موجود لوگوں نے قصد کیا کہ وہ عصمد انسی جھوٹا نتیجۂ نبوت ہے اس کو قتل کریں گے اس کے بعد حضرت فیروز ویلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے اسود انسی کو قتل کیا اور نبی کریم علیہ والسلام کو یہ اطلاع بذریعہ وہی آپ کو پہنچی کہ آپ کے ایک بہت ہی اچھے اور بہت ہی بہادر ایک صحابی رسول حضرت فیروز رلوی نے آپ کے دشمن اور آپ کے وساخ اسود انسی کو قتل کر دیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے تو اس دور میں بھی مسلمہ کزاب نے نبوت کا دعویٰ کیا مسلمہ کزاب اذان پڑھتا تھا تو اس میں بھی اس کی اذان میں الفاظ یہ موجود ہیں تاریخ میں آتے ہیں کہ وہ الفاظ کہتا تھا اشود اللہ محمد رسول اللہ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ کہتا تھا کہ نبی علیہ مجلت والسلام بھی نبی ہیں اور ان کے بعد میں بھی مجھے یہ نبوت ہوں تو مسلمہ کرزاد کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ یمامہ کی طرف بھیجا تو اس مسئلے کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آج اسلام جب اسلام میں جتنی جگہ ہوئی ہیں صحابہ اکرام کے دور میں ان میں جتنے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد جو ہے وہ 259 سے زیادہ نہیں ہے لیکن صرف ایک جنگ جو مسلم کذاب کے خلاف جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف لڑی گئی اس جنگ میں دس ہزار صحابہ کرام شہید ہوئے جن میں بارہ سو کے قریب قرآن مجید کے حافظ تھے بہرحال اس سے ظاہر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے نزدیک بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی جھوٹا نبی جو ہے وہ اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا پھر یہ سلسلہ چلتا ہے اور جس دور میں بھی کسی شخص نے بھی اگر نبوت کا دعویٰ کیا تو اسلامی حکمرانوں نے اس کو مرتد قرار دے کر اس کو زندیق قرار دے کر اس کو قتل کیا ہم حضرت امام و منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات کرتے ہیں کہ حضرت امام صاحب کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے اس سے دلیل مانگی کہ آپ اپنی نبوت کی ہمیں دلیل پیش کریں تو اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے وقت دیں میں آپ کو اپنی نبوت کے دلائل پیش کرتا ہوں جب امام صاحب کو پتا چلا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس پہ باقاعدہ فتویٰ جاری کیا اور فرمایا کہ جو شخص مدی نبوت سے جھوٹے مدی نبوت سے اس کی نبوت کے دلائل مانگتا ہے دلائل مانگنے والا خود کافر ہو جاتا ہے اس لیے کہ شک اس بات میں ہوتا ہے جو قطعی نہ ہو جو کامل نہ ہو اور جو بات پہلے سے قرآن و سنت سے طے شدہ ہے مثلا قرآن مجید کی سو آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے اسی طرح دو سو دس احادیث مبارکہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی کسی شکل میں کسی تصور میں نہیں آئے گا میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں آگے انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات کروں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلط والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس میں قادیانی حضرات یا ویسے ہمارے دوست جن کا علم کم ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے تو کیا وہ نہیں آئیں گے تو اس سلسلے میں درخواست یہ ہے کہ یہ تو خود نبی کریم علیہ السلط والسلام کی حدیث پاک ہے قرآن مجید سے یہ مصدقہ ایک مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے یہ مسلمانوں کی ضروریات دین میں ایک مسئلہ ہے جس پہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن جب تشریف لائیں گے وہ بحثیت نبی کے نہیں بلکہ بحثیت امتی کے تشریف لائیں گے نبوت نبی کریم علیہ سلاۃ اسلام کی چلے گی قانون نبی کریم علیہ السلط اسلام کا چلے گا لیکن وہ بحثیت ایک امتی آئیں گے کہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ اللہ مجھے نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام کی امت میں سے شمار کر اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دو حساب ہوں گے قیامت والے دن ایک بحثیت نبی کے اور ایک بحثیت امتی کے تو میں اس پہ انشاءاللہ شاء اللہ بات بعد میں کروں گا تو میرے کہنے کا یہ تمہید باندھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کو اسلام میں ایک بہت اساسی بہت ہی اہمیت حاصل ہے کہ کسی بھی دور میں خواب و صحابہ کرام کا دور ہو تابعین کا دور ہو تبا تابعین کا دور ہو یا آگے اسلامی حکمرانوں کا دور ہو کبھی بھی کسی شخص نے کسی حکمران نے بھی کسی آدمی کو بھی جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی کریم علیہ السلاط والسلام کے بعد امت مسلمان نے اس کو برداشت نہیں کیا بلکہ اس کو فوری طور پہ واجب القتل قرار دیا اس کو مرتد قرار دیا اس کو زندگی قرار دے کے اسے کیفرے کردار تک پہنچا خیر یہ ایک الگ موضوع ہے ہم چلتے چلتے چلتے جب دیکھتے ہیں کہ بڑے صغیر میں آتے ہیں سلیبی جنگوں کے بعد اسپین میں جو کچھ ہوا اور وہ وہاں پہ جہاد کی ایک لہر دوڑی تو کفار جو تھے وہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے جو ہیں وہ بہت زیادہ نالا اور بہت زیادہ اس سے وہ خوف لگا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کا نقشہ اگر آپ حضرات کے بالکل سامنے ہو تو آپ حضرات محسوس کریں گے کہ اس دور میں انگریز نے گو سلیبی جنگوں کے بعد ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد بر میں جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کا ہم دیکھتے ہیں تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اور آپ حضرات مجھ سے اتفاق کریں گے کہ انگریز جو ہے یہ اس جنگ کے بعد وہ جہاد سے بہت زیادہ نالا ہوا اور اس نے سمجھا کہ جب تک آپ مسلمانوں میں سے جہاد کی روح ختم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مسلمانوں پر یا نوز بلا اسلام پہ غربہ حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے انگریز کیونکہ بہت سیاح اور بہت وہ سمجھدار اور بڑا چلاک دشمن ہے اس کے لیے اس نے بہت زیادہ ایک فزیبلٹی بنائی اور اپنے بڑے بڑے دانشور اکٹھے کیے پارلیمنٹ کے اجلاس ہو رہے ہیں یورپ میں برطانیہ میں امریکہ میں بہت کچھ ہوا بس اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش ہوا کہ جناب اگر مسلمانوں میں آپ نے جہاد کی روح کو ختم کرنا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ پوری دنیا میں سے قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کر کے ان کو دریا بر سمندر برد کر دیا جائے نوز پیدا اس سے شاید اسلام ختم ہو جائے یا فرق پڑ جائے گا تو خیر وہ لوگ سیاح تو ہیں سمجھدار تو ہیں وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے تو وہاں ایک بوڑھے پارلیمنٹری نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے آپ پوری دنیا میں سے قرآن مجید اکٹھے کر کے نوز بلا آپ اس کو سمندر برد کر دیں لیکن جناب جو مسلمان کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اب اس کو کس طرح ختم کریں گے یہ تو سینا بسینا شروع سے آ رہا ہے اور مسلمانوں کا جو سینا ہے حفاظ ہاں، ہیں وہ تو اس کی حفاظت کرتے ہیں خیر یہ بھی ان کا پروگرام کینسل ہوا پھر انہوں نے قرآن مجید میں تحریف کے پروگرام بنائے کہ صاحب اس میں جو جہاد کی آیات مبارکہ ہیں اس کو ختم کر دیا جائے خیر وہ بھی ان کا منصوبہ ناپاک جو تھا وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا اس میں ناکام ہوئے نامراد ہوئے بلاخر ایک بڑی ہی خوفناک سازش جو مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف وہ سازش چلی اور جس میں وہ ایک حد تک کامیابی ہوئے وہ یہ ہوا کہ انہوں نے ولیم ہنٹر کی سربراہی میں ایک عیسائیوں کا کمیشن بنایا جس میں بہت بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے صحافی اور بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں ایک رپورٹ تیار کر کے دیں اور بتائیں کہ جناب کس طرح مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم کیا جائے اور نمبر دو کس طرح امت مسلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں خیر اس ولیم ہنٹر کی سبراہی میں اس کمیشن نے بہت کام کیا بڑے انہوں نے فتنوں کا مطالعہ کیا بڑے بڑے خبیص لوگ جنہوں نے عالم اسلام کو نقصان پہنچایا ان کی تاریخ پڑی تو اس کے بعد وہ جو کمیشن تھا وہ بڑے صغیر آیا اس کو ہم the arrival of the British empire India کے نام سے جانتے ہیں اور آج بھی یہ دستاویز جو ہے یہ برطانوی جو خفیہ دستاویزات ہیں ان کے میوزیم میں وہ پڑی ہوتی ہیں تو یہ خاص کنفیڈینشیل ان کی دستاویز ہے جو ایک باہر آئی اور وہ یہ اس کو نام دیا the arrival of the British empire in India نے اس مشن پہ کام کیا کہ کس طرح مسلمانوں کے سینوں سے جہاد کو ختم کیا جائے اور امت مسلمان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں خیر اس کمیشن نے جا کے رپورٹ پیش کی برطانیہ اور وہ ان کو پسند آئی اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ پھر بر صغیر میں اس فتنے کا آغاز ہوا اس کمیشن نے جا کے برطانیہ میں رپورٹ پیش یہ کی کہ صاحب بر صغیر کے لوگ اور بالخصوص پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ وہ ہم پرست ہیں وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں وہ لوگ پیر پرست ہیں وہ لوگ کسی سے عقیدت بہت زیادہ کرتے ہیں اور اندھی عقیدت کرتے ہیں دیکھتے بھی نہیں سوچتے بھی نہیں تو اگر آپ اس طرح کریں اگر اگر بڑے صغیر میں کوئی ایسا شخص پیدا کرے جو نبوت کا اعلان کرے اور کہے جناب کہ میں نبی ہوں مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے ناؤز باللہ پھر ہم اس کو کتابیں بھی تیار کر کے دیں گے تحریر شدہ قرآن بھی دیں گے پورا ایک سیٹر بنائیں گے اگر یہ شخص ایسا کام کرے تو اس کے پوری سرپرستی انگریزوں کی ہوگی اور اس کو بے شمار انعامات اس کو مراعات اس کے حکومت اس کی سرپرستی کرے گی ہم سرپرستی کریں گے اس کو پورا شیلٹر حاصل ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا ہم ایک فتنا ان لوگوں میں پھیلا دیں تو نہ صرف ان میں جذبہ جہاد بھی ختم ہوگا اور اسلام کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا ان خاندانوں کا اپنے ریکارڈ سے ان خاندانوں کا انتخاب کیا جو جدید پشتی پیچھے سے پردادا سے دادا سے جو جدید پشتی غدار تھے مسلمانوں کے غدار تھے مسلمانوں کے خلاف کام کرتے تھے توقی کرتے تھے اسلام دشمن طاقتوں کی اور اس مسلمانوں کے خلاف کام کرتے تھے جس طرح ہم میر جعفر کو دیکھتے ہیں کہ میر جعفر کا پورا خاندان پیچھے تک چلے جائیں پھر آگے تک آپ آ جائیں پاکستان میں ان کی جو نسل سکندر مرزا وغیرہ یہ ساری وہی نسل ہے جس نے ہمیشہ اسلام دشمن طاقتوں کو فائدہ پہنچایا اور ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا انہوں نے اپنے تحقیق کے مطابق کاغذات نکالے اور دیکھا کہ جناب کون شخص ہے جلدی پشتی جس نے ہمیں سخت نذر سمانیہ کے سکوت میں اور اس کے پیچھے جا کے ٹیپو سلطان کے دور میں جناب وہ مرہٹوں کے لیے کام کیا یا پیچھے جنگ فراسی پیچھے چلے جائیں تو ان کو خاندان ایک نظر آیا وہ خاندان تھا مرزا قادیانی کا اب مرزا قادیانی اس پہ مرزا قادیانی کی خود اسٹیٹمنٹ موجود ہے جو میں اب آباد آزاد کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ خود مرزا قادیانی نے یہ بات کہی ہے کہ میرے خاندان نے جو ہے وہ انگریزوں کو اپنی کیا سروسز پیش کی اور کیا ان کو مہیا کیا اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا اچھا یہاں پہ میں ایک کرتا کردہ ضروری سمجھتا ہوں کہ انگریز نے چاہتا تھا انگریز نے چونکہ اسلام کا مطالعہ بھی کیا تھا اور وہ اس پہ فوکس بھی ہوا جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے اس پہ ہم مسلمانوں کا ایک اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور وہ بحثیت امتی کے تشریف لائیں گے احادیث مبارکہ میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے بڑی لمبی حدیث ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی ایمان پرور اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر وہ پوری حدیث بیان کی عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح آنا ہے کس روٹ سے آنا ہے کہ اس وقت کیا وقت ہوگا کس مسجد میں آئیں گے کس شہر میں آئیں گے کس طرح آئیں گے لباس کس طرح پہنا ہوگا ان کی چہرہ مبارک کس طرح کا ہوگا بال کس طرح کے ہوں گے ان کے ساتھ کون ہوگا وہ آ کے کیا کہیں گے وہ اس وقت ماحول کیا ہوگا یہ ساری تفصیلات بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش کر دی اور امت کو دے دی میں وہ پوری حدیث پاک اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میرا وہ موضوع نہیں ہے میں اس میں چند نکات آپ میں پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلط کی وہ حدیث پاک کا مفہوم اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد کے جو مشرقی کنارہ ہے اس وقت وہاں تشریف لائیں گے فجر کا وقت ہوگا لوگ سنتے پڑ چکے ہوں گے حضرت مہدی جو ہیں وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ سے مکہ تشریف لائیں گے اور وہاں سے وہ پھر دمشق آئیں گے جہاں دجال ہوگا شام دمشق میں تو دجال کی فوج مسجد کے باہر ہے فجر کا وقت ہے لوگ سنتے پڑھ چکے ہوں گے حضرت مادی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ وہ آگے کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے یہ پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے مسجد بتا دی شہر بتا دیا اور فرمایا کہ اس مسجد کا جو مشرقی کنارا ہے اس کنارے سے آواز ایک آئے گی فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسجد کی چھت پہ تشریف لائیں گے اور وہاں سے آواز دیں گے کہ اے مہدی بھائی میرا انتظار کرو میں نیچے حاضر ہو رہا ہوں دونوں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں تو سب نمازی اور حضرت مہدی ان کو دیکھیں گے خوشی کا اظہار کریں گے سیڑھی لگائی جائے گی وہ مسجد سے نیچے تشریف لائیں گے گنگھرے والے بال ہوں گے اور ایسے جیسے ابھی نہا کے تشریف لائے ہیں زرد رنگ کا لباس پڑھنا یہ سب حد اس پاک میں موجود ہے پھر وہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت مہدی جو ہے وہ اپنی اگلی سب سے یعنی جہاں نماز مسلح سے پیچھے آئیں گے کہ چونکہ یہ نبی ہے لہذا نبی کا حق زیادہ ہے کہ یہ نماز پڑھائیں اور میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں چونکہ وہ حضرت مہدی تو نبی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو آگے کریں گے کہ نہیں مہدی بھائی نماز آپ پڑھائیں میں نبی کی حیثیت سے نہیں آیا میں امتی کی حیثیت سے آیا ہوں مسئلہ یہاں حل ہو گیا ہے لہذا وہ پورا میں نے عرض کیا کہ وہ سارا ایک روٹ ہے اور ساری ایک چیز ہے جو نبی کریم علیہ السلام والسلام نے تفصیل کے ساتھ امت کو دی اس حدیث پاک میں یہ بھی بات ہے آخر میں جا کے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوں گے پھر دجال کو قتل کریں گے دجال کی شکل بتائی دجال کی فوج کی شکل بتائی فرمایا کہ جو بھی یہودی جو بھی عیسائی اگر پتھروں کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہے تو پتھر سے آواز آئے گی کہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے عیسائی کھڑا ہے اس کو قتل کریں تو لوگ پوچھتے ہیں جناب کاری اعتراض کرتے ہیں کہ پتھر سے آواز کس طرح آ سکتی ہے تو خیر وہ تو ان کا تعویلات کا ایک ہے پورا سلسلہ کہ ہر بات کو وہ تعویل کرتے ہیں تو یہ سائنس کا دور ہے اور یہ روحانیت کا روحانیت کا مطلب وہ دوسرا دور ہے روحانیت اور سائنس میں بہت فرق ہے ہم لوگ روحانیت پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہو سکتا ہے پتھر سے آواز آ سکتی ہے اگر پتھر سے پانی نکل سکتا ہے تو پتھر سے آواز بھی آ سکتی ہے اگر سپیکر جو ہے وہ لوہے کا ہے اگر لوہے کے سپیکر سے آواز آ سکتی ہے تو پتھر سے بھی آواز آ سکتی ہے خیر یہ تو ان کی اپنی تعبیلات ہیں خیر میں آج کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو پوری تفصیلات ہیں اس میں نبی کریم علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ جب دجال کی فوج قتل ہو جائے گی سارا فوج دجال مارا جائے گا قتل ہوگا پھر یہ بتایا کہ دجال جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس مقام پہ قتل کریں گے فرمایا وہ مقام لدھ پہ قتل کریں گے اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لدھ جو ہے اس وقت وہ اسرائیل کا ایک بیس ہے موجود ہے مقام اس وقت تو لدھ کے مقام پہ قتل کریں گے اب مرزا کا میں آ آ رہا ہوں کہ مرزا قادیانی نے لدھ کو کیا کہا کہا کہ خیر وہ اگلا مسئلہ ہے کہا جی لدھ سے ملا لدھیانہ ہے یہ ان کی تعبیلات ہے کہ بھی میں لدھیانے میں پیدا ہوں اس سے مراد لدھیانہ لہٰذا میں وہ ظاہر بات ہے جو مرضی اپنے آپ پہ کرے کہا جی جناب جو عیسیٰ علیہ السلام نے دو لباس پہنے تھے زد رنگ کے اس سے مراد دو بیماریاں ہیں ایک مجھے یقان ہے ایک مجھے رنگ کا پیشاب آتا ہے یعنی ہیپاٹائٹس کا مریض ہے وہ کہتا ہے کہ وہ مطلب جو زد رنگ کے کپڑے پہنے ہیں وہ میری بیماریاں ہیں لہٰذا وہ یہ تعمیرات ہیں کہ جو آدمی جب آدمی کی عقل مر جاتی ہے پھر آدمی جو مرضی کرتا رہے میں وہی میں حدیث پاک کے دوبارہ پھر آ رہا ہوں کہ اس میں آخر میں یہ ہے کہ جب دجال قتل ہو جائے گا پوری دنیا سے کوئی عیسائی بھی نہیں رہے گا پوری دنیا میں کوئی یہودی نہیں رہے گا پوری دنیا میں کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا تو میں آپ حضرات سے بھی سوال کرتا ہوں کہ پھر اس وقت جہاد تو ختم ہو گیا لہذا نبی کریم علیہ السلاط والسلام نے فرمایا کہ اس وقت پھر جہاد جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا اس لیے کہ اس وقت پھر پورے پورے عالم اسلام میں پوری دنیا میں روئے زمین پر اسلام نافذ ہوگا جب پوری دنیا میں پوری کائنات میں اسلام نافذ ہو جائے گا پوری روئے زمین پہ ایک بھی کافر نہیں ہے تو لہذا جہاد ختم پھر جہاد کس کے خلاف کرنا ہے وہ مقوف ہو جائے گا ختم مقوف ہو جائے گا لہذا اس حدیث پاک کو لے کے انگریزوں نے وہ ولیم ہنٹر نے جو کمیشن جو اس میں یہ ڈسکس ہوا کہ جناب یہ مسلمانوں کی حدیث پاک ہمارے پاس آ گئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر جہاد ختم ہو جائے گا لہذا کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ میں عیسیٰ ہوں تو یہ بات الگ ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے وہ بینگا ہے وہ پاگل ہے وہ محبوط الحواس ہے وہ ٹاؤٹ ہے وہ غدار ہے وہ واجب القتل ہے وہ اس کو چھوڑے اس کی سیرت کیا اس کا کریکٹر کیا ہے بات یہ ہے کہ جب ایک شخص کی ہم سرپرستی کریں گے گورنمنٹ سرپرستی کرے گی اس کو پیسہ دیں گے نالج دیں گے پورا ایک پلان بنائیں گے جب وہ شخص کہے گا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور قیامت بھی قریب ہے میں آ رہا ہوں گیا ہوں تو ظاہر بات یہ ہے کہ پھر جہاد جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا یہ پوائنٹ ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا لہذا میں پھر وہی پیچھے ہم چلتے ہیں کہ انہوں نے انگریز نے کہا کمیشن نے کہ جناب ایسا خاندان آپ ڈھونڈیں جو جلدی کشتی پیچھے سے گدار ہو جس کی رگوں میں رگوں میں مطلب مسلمانوں سے بغاوت اسلام سے بغاوت کا ایک خون شامل ہو وہ کہتے ہیں نا خاندانی ایک نسل میں خون چلتا ہے وہ چلتا چلتا آگے کوئی اظہار بات ہے کہ ایک آدمی ہے اگر اس کی پرو جو ہے وہ مطلب اس ماحول میں ہوئی ہے حرام ہوئی ہے تو ظاہر اس کی نسلوں سے آپ وہ اسلام دشمنی تو ختم نہیں کر سکتے لہذا اس کمیشن نے یہ رپورٹ دی اس رپورٹ کی روشنی میں گرداسپور کا جو ڈی سی تھا اس کی ڈیوٹی لگی کہ صاحب تم نے پنجاب میں سے ایک آدمی ڈھونڈنا ہے جو اس جس جدید پشتی بھی گدار ہو اور صاحب اس کو ہم نے نصیب موت بنانا ہے اور اس کو ہمیں نبوت دینی ہے اور وہ اس نے چلانی ہے اور اس سے ہم جہاد بھی ختم کریں گے اور امت مسلمہ کے ٹکڑے بھی کریں گے لہذا اس میں پھر حکیم نور الدین بھی شامل ہوا حکیم نور الدین جو تھا وہ کشمیر میں برطانیہ کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کا وہ پے رول پہ تھا لہذا اس نے بھی کام کیا ان کو مرزا قادیانی جو تھا مرزا غلام احمد قادیانی جو شیتنے کا بانی ہے وہ ڈی سی آفس سیال کوٹ میں نوکری کرتا تھا اس نے خود مرزا قادری کے بیٹے نے اس کے حالات زندگی میں آتا ہے مرزا بشیر احمد احمد نے جو سیرت اور ماضی لکھی اس میں لکھا کہ میرا جو والد تھا وہ مختاری کا امتحان دیا اور اس میں فیل ہو گئے خود مختاری کا امتحان دیا وہاں فیل وہ ڈی سی آفس میں کلرک تھا لیکن اس کے والد نے اس کو شروع میں یہ ہمارے گھروں میں پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا پہلے گھروں میں مسلمانوں کے گھروں میں ایسا ہوتا تھا کہ بچے کو شروع میں عربی بھی سکھاتے تھے اس کو فارسی بھی سکھاتے تھے اردو بھی سکھاتے تھے ہمارے ہاں دیکھتے ہمارے جو استاد سکولوں میں تھے ہم بڑے حرام بھی ہوتے تھے کہ انہوں نے فارسی فارسی میں بھی جناب کیا ہوا ہے عربی فاضل بھی ہیں فارسی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں عربی میں بھی ہیں تو یہ پرانا اب تو خیر سائنس کا انٹرنیٹ کا ٹیکنالوجی کمپیوٹر آ گیا اور یہ بیسک زبان تھی اس میں لوگ اب کم پڑھتے ہیں تو مرزا قادیانی یعنی کے استاد بھی تھے وہ ان استادوں سے پڑھتا بھی رہا فضل الہی اس کا استاد تھا فضل احمد تھا ایک ان کا گل علی شاہ تھا یہ حالات زندگی کتاب البریا میں تفصیل کے ساتھ یہ بات ہے کہ میرے تین استاد تھے تینوں استادوں سے میں نے عربی اور ان سے میں نے فارسی کے اسباب جو ہے وہ پڑھے ڈپٹی کمشنر شاہپور نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص ہے جو مذہبی بحث بھی کرتا ہے اپنے دفتر میں اور اس کو عربی بھی آتی ہے اس کو فارسی بھی آتی ہے اردو بھی آتی ہے اور تھوڑی بہت وہ انگلش میں بھی منہ ماری کرتا ہے تو لہذا یہ آدمی بھی اس کی نظر میں ایک آیا کہ بھائی یہ آدمی مطلب ہمارے لیے اور اس کا خاندان بھی غدار ہے پیچھے تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مناسب ثابت ہو سکتا ہے اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں پہ کچھ آدمی جو تھے ایسے گرفتار ہوئے انگریز کے خلاف انہوں نے سازش کی مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ انگریز نے کہا جی یہ القاعدہ کا بندہ ہے جی یہ ہمارے خلاف سازش کرتا ہے اس کو پکڑو جی یہ القاعدہ وہ تو ظاہر امریکہ اس وقت جس اوپر جس الزام لگا دے کہ القاعدہ کا آدمی ہے اس وقت انہوں نے الزام لگایا جناب یہ جو صاحب عربی آئے ہیں تین چار تو یہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں گورنمنٹ برطانیہ کے خلاف ان سے کچھ کاغذات برامد ہوئے جو عربی میں تھے وہ بلایا کہ ڈی سی آفس میں مرزا قادیانی کو کہا گیا کہ یہ عربی کے کاغذات پڑھیں اب نہیں معلوم تاریخ سے یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ ان عربی کاغذات میں کیا تھا ممکن ہے اس میں کچھ انہوں نے اپنے خط لکھا ہو اپنی والدہ کو والد صاحب ان عربی میں لکھا ہم سمجھ سمجھتے لیکن ہو سکتا ہے مرزا قادیانی نے کیونکہ شاطر آدمی تھا چیتر آدمی تھا ہوشیار تھا اور موقع پرست تھا ممکن ہے اس نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہو اور کہا ہو کہ صاحب یہ تو جناب آپ کے خلاف سازش ہے یہ تو بم دھماکے کرنا چاہتے ہیں خود کش حملے کرنا چاہتے ہیں یہ تو جناب یہ کرنا چاہتے ہیں یہ تو یہ کرنا چاہتے ہیں تو انگریز نے خیر ان کو تو پکڑنا ہی پکڑنا تھا تو یہ کہا کہ صاحب یہ جس آدمی نے ٹرانسلیشن کی ہے یہ آدمی ہمارے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوگا لہذا انہوں نے اس مرزا قادیانی کے خاندان کو مد نظر رکھتے ہوئے مرزا قادیانی کی اپنی جو صلاحیت تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس سے ایک کہتے ہیں نا وہ فٹنس کا سرٹیفکیٹ کے لیے فٹ ہے مطلب جھوٹی نبوت کے لیے اور ہمارے لیے کام کرے گا لہذا انہوں نے کھڑا اس پہ ڈالا اور مرزا قادیانی سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے پے اولتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے لہذا آپ نوکری چھوڑ کے واپس چلے جائیں قادیان آپ کو پیسے وہاں آتے جائیں گے خود حیرانگی کی بات یہ ہے انتہائی کے چور کہتے ہیں کہ چور جو ہے وہ جتنی مرضی چوری کر دے وہ پیچھے نشان ضرور چھوڑتا ہے وہ پیچھے نشان چھوڑ جاتا ہے مرزا قادیانی نے یہ نشان چھوڑا خود مرزا قادیانی کی بیٹا بشیر احمد یہ بات کہتا ہے کہ میرا والد جو ہے وہ مختاری کے امتحان میں فیل ہوا سیال کو ڈی سی آفس میں کلرک تھا وہاں سے وہ قادیان آ گئے بغیر کسی کو پوچھے بتائے تو میرے میرے والد دادا نے میرے والد میری غلام مرتضا نے مرزا قادیانی کے باپ نے مرزا قادیانی سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے تم واپس آ گئے ہو اس نے کہا کہ میں نے نوکری چھوڑ دی ہے یہ الفاظ موجود ہیں سیز المی میں وہ واپس آیا اور مزے کی بات یہ ہے یہی بشیر احمد جو ہے کتاب جو لکھا بشیر المادی یہ لکھتا ہے کہ میرے والد کو جو منی آرڈر آتا تھا اس کے اوپر جو منی آرڈر بھیجنے والے کا ایڈریس نہیں ہوتا تھا یہ آن ریکارڈ ہے وہ پیسے آتے تھے خیر پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اتنا پیسہ آتا تھا کہ اگر آپ کسی بھی قادیانی یعنی سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ آپ سیرت المادی میں وہ موجود ہیں کہ مرزا قادیانی کی بیوی کے پاس اس دور میں کتنا زیور تھا آپ حیران پریشان ہوں گے کہ آج کے دور میں شاید وہ کسی سربراہ مملکت کے پاس بھی اس کی بیگم کے پاس بھی اتنا سونا اور زیورات نہ ہوں گے جتنا مرزا قادیانی کی بیگم کے پاس نبوت کا دعویٰ کرنے کے فوراً بات تھا اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ مرزا قادیانی کے پاس یہ دولت جو آتی تھی بائی بک بائی گروپ کے انگریز بھجواتا تھا اس نے اسے کام لینا تھا اور یہ ساری کڑیاں ملتی ہیں تو جب مرزا کالج واپس آیا میں تو اس نے یہاں سے اشتہار بازی شروع کی ہندوؤں کے خلاف اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا مثال کے طور پہ ہندوؤں کو اس نے چرم زبانی کی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صاحب یہ ہندوؤں کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ مسلمانوں کا مخلص ہے جب انہوں نے مرزا قادیانی نے ورگر گفتگو زبان استعمال کی ہندوؤں کے خلاف تو ہندوؤں نے بجائے مرزا قادیانی کو کچھ کہنے کے انہوں نے براہ راست نبی کریم علیہ السلام اسلام کو گالی دینی شروع کر دی اس نے عیسائیوں کے خلاف بات کی اور عیسائیوں کے خلاف انہوں نے اس نے ورگر گفتگو استعمال کی جب بندر گفتگو استعمال کی تو ظاہر بات ہے عیسائیوں نے مرزا کالی کو خوش کہنے کی بجائے حضور سرور صلی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکواس کرنا شروع کر دی اس کا رسپانسیبل کون ہے رسپانسیبل ظاہر بات ہے مرزا کال لہذا مرزا کالینی کی ڈیوٹی لگی اب مرزا قادیانی جو ہے وہ باقاعدہ پے رول پہ آ گیا اور اس کو اس نے کمیشن نے پوری ٹیم نے بتایا کہ جناب احمد نے آپ سے یہ کام دینا آپ نے نبوت کا دعویٰ کرنا لیکن آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ سیڑھی پہ چلتے ہوئے ایک ایک قدم رکھتے ہوئے سب سے پہلے کہا گیا جناب یہ روحانیت کے ماسٹر ہیں یہ بہت بڑے ولی اللہ پھر کہا گیا نہیں صاحب یہ تو بہت بڑے عالم ہیں ان جیسا عالم پورے بر صغیر تو کیا پورے عالم اسلام میں نہیں یہ مناظر کرتا نہیں یہ بہت بڑا مناظر ہے پھر وہ روپ میں آیا جناب کہ نہیں جناب اس پہ تو جناب یہ تو ایسا آدمی ہے یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ فرشتہ ہے پھر آگے بات کرتی دیکھا کہ ریزسٹنس نہیں ہو رہی آگے مگر مسلمانوں کی طرف سے مجھے ریزسٹنس نہیں ہو رہی پھر کہا صاحب میں تو جو ہے نا میں تو میں محدس ہوں پھر سیری آگے چلی تو کہا صاحب میں تو مسیح موت ہوں جس میں بھی ہوں جس میں بھی نہیں آنا تھا مادی کا کہہ دیا پھر آگے قدم بڑھایا کہا صاحب میں تو عیسا ہوں جس کا وعدہ حدیث میں کہا کیا گیا ہے پھر یہ بات وہاں نہیں رکی پھر آگے بات آئی نبی تک پھر نبی کے بعد اس نے کہا ناؤز بللہ میں رسول ہوں میں پیمبر ہوں بات پھر آگے بڑھتی گئی اور اس کے حوصلے کھلتے گئے اور اس نے ناؤز بلا ناؤز بلا یہ کہا کہ میں محمد رسول اللہ اب قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اس پہ آ رہا ہوں کہ ہائی سپریم کورٹ کے فیصلوں نے اس پہ کیا لکھا اور کس طرح انہوں نے اس کا تجزیہ کیا یہ اپنی جگہ پہ خوبصورت چیز ہے میں پھر وہی واپس آتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے جو دعوے کیے جو ایک ماحول بنایا وہ انگریزوں کے کہنے پہ یہ تو تھی ان کی ایک تاریخ اب میں اس دور میں بھی جس دور میں مرزا قادیانی کو قادیانی اور انگریزوں کی سرپرستی مکمل طور پر موجود تھی اس دور میں بھی ایک خاتون ہے غلام عائشہ وہ رہتی تھی احمد پور شرکیا بہاور پور میں یہ انیس سو چھبیس کی بات ہے انیس سو چھبیس کی بات ہے انیس سو چھبیس میں غلام عائشہ ایک خاتون تھی بلوغت سے پہلے ابھی جوانی ہوئی بلوغت سے پہلے اس خاتون کا نکاح اپنے خاندان میں عبد الرزاق نامی ایک شخص سے ہو گیا جب خاتون بالغ ہوئی جوان ہوئی اس کی شادی ہونے لگی تو عبد الرزاق جو نامی آدمی تھا وہ قادیانی ہو گیا پہلے وہ قادیانی نہیں تھا قادری بعد میں ہوا جب ہو گیا تو اس خاتون نے کہا اس کے پیرنٹس نے کہا ماں باپ نے کہا کہ صاحب ہم تو آپ سے نکاح نہیں کریں گے آپ تو کافر ہیں اس نے کہا جی ہم تو کافر نہیں ہیں لہذا غلام عائشہ نے اپنے نکاح کی تنصیح نکاح کے لیے احمد پور کیا بہادر پور کے دیہات میں ریاست تھی وہ بہادر تو بہادر پور تو اس اس نے نے احمد پور شرکیہ میں نکاح کا تنسیح نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا کورٹ میں وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا چلتا چلتا بہاول پور میں آ گیا اور بہادر پور نے یہ ایک بنیادی اور بہت ہی فنڈامنٹل ایک فیصلہ تھا فیصلہ کرے جی کہ قادیانی عقائد کیا ہیں کیا قادیانی مسلمان ہیں یا قادیانی غیر مسلم ہیں قادیانی غیر مسلم ہیں تو کیوں وہ غیر مسلم ہیں کیوں نہیں جی قادیانی سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا یہ فنڈامنٹل چیزیں تھیں لہذا قادیانیوں کی طرف سے پوری کی پوری ایک ٹیم جو ہے وہ وہاں آئی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی جتنے اس دور کے جیت علماء کرام ہمارے بزرگ محدث شیخ الحدیث جتنے لوگ تھے یہ ساری ٹیم وہاں پہنچی اور وہاں پہ بہت زبردست جیرا ہوئی بیانات ہوئے کورٹ میں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قادیانیت کے موضوع پر ایک تاریخی دستاویز ہے اس میں پھر جناب اکبر خان صاحب محمد اکبر خان صاحب جو ڈسٹرکٹ جج تھے سچ جج انہوں نے وہاں فیصلہ دیا اور کہا کہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہے اپنے عقائد روح سے لہذا یہ نکاح جو ہے اس کو تنسیخ ہوتی ہے اور قادیانی مسلمان نہیں یہ غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ نہ نکاح ہو سکتا ہے نہ ان کا کوئی جنازہ پڑ سکتا ہے نہ یہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو سکتے ہیں ان کا کوئی مسلمانوں سے تعلق نہیں یہ اس دور کی بات ہے انیس سو چھبیس میں یہ دعویٰ دائر ہوا انیس سو پینتیس میں یہ فیصلہ ہوا اب اندازہ لگائیں انیس سو پینتیس کا دور اپنے سامنے لائیں کہ انگریز کی چھتری ہے کے سر کے اوپر اور انہوں نے خدر حجار ٹوانا صاحب کے تھرو اور بے شمار ریاست بہادر پور کے ریاست کے جو نواب تھے ان کے تھرو بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی کہ صاحب کسی طریقے سے یہ فیصلہ جو ہے اچھا ہوا کیا نے سازش کے تحت عبد الزاق کو جب یہ ساری پروسیڈر ہو گئی سارا فیصلہ ہونا تھا دو تین مہینے بعد جلا ہو گئی بیانات ہو گئے سب کچھ عبد الرزاق کو زہر دے کے مار دیا اور پھر بلی یہ نہیں کے ساتھ جس آدمی کے ساتھ نکلا تو وہ تو مر گیا لہذا تنسیخ بھی نکال گیا آٹومیٹک ہو گئی تو لہذا فیصلہ نہ آپ نے کورٹ فیصلہ تھا کورٹ نے کہا صاحب بات یہ ہے عبد الرزاق کا مسئلہ نہیں ہے یہاں تنسیخ نکاح کا معاملہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ سوال یہ پوٹا ہو رہا ہے کہ کیا قادیانی مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے کیا قادیانیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اب عبد الرزاق اگر مردود مر گیا ہے تو اس میں عدالت کا کوئی قصور نہیں ہے عدالت اپنے آئے گی فیصلے پر اور ایک فیصلہ دے گی جو پورے برسگیر میں مسلمانوں نافذ ہوگا اور اس میں ہم ایک اتارٹی کیمپ کر دیں گے لہٰذا قابل کی کوشش یہ تھی کہ کم کم عبد الزاق مر گیا تو اب فیصلہ نہیں ہونا چاہیے فیصلہ ہوا اتنا زبردست تری دستاویز ہے وہ بہت ہی خوبصورت فیصلہ ہمارے اس فیصلے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے شیخ مولانا محمد انور کشمیری رحمت اللہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے وہ وہاں پیش ہوئے اس طرح کی بھی اسی طرح ہمارے بریوی مسلک کے اہل حدیث مسلک کے جو بندی مسئلے کے تمام امت مسلمان اکٹھا ہو کے یکجا ہو کے ایک اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ کر عدالت میں پیش ہوئے اور پوری امت مسلمان مطلب ایک مطلب ایک کڑی کی طرح وہاں پیش ہوئے ہوئے اور سب بزرگوں نے وہاں اپنے بیانات ریکارڈ کروائے اور یہ بہت رہی فیصلہ جس نے قادیانیت کا جو محل تھا نا جی وہ آپ سمجھ لیں ایک مسائل گرا اس پہ اور وہ پاش پاش ہوا اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ انگریز دور میں مرزا قادیانی کو جو عادت تھی وہ رات کو مالک کولیا کا مریض تھا جو اپنا دشمن دیکھتا اگر صاحب وہ میرے خلاف کام کرتے ہیں محمد صاحب بٹالوی یا کہتے مولانا سلام امر صاحب رحمۃ یا اور صاحب کام پیر ملی شاہ رحمۃ اللہ اس دور میں ہمارے ہمارے شہر مولانا شاہ کشمیر جی کوئی ایسے تو وہ ایک رات مطلب خواب دیکھتا یا کوئی ایسا دماغ میں طرح پیدا کرتا صبح اشتہار جانا کرتا خواب اس آدمی نے میرے خلاف اس کو لکھا ہے لہٰذا تین دن میں مر جائے گا لہذا اس کا بیٹا جو ہے وہ سے گرے گا اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی اس یہ اشتہار بازی اور یہ تمام اشتہارات جو ہیں یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے مجموعہ اشتہارات تین جلدوں میں شائع ہو چکی اس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں لہذا جو آدمی سینسیٹیو تھے انہوں نے محسوس کیا جیسے حضرت مولانا کرم دین صاحب جو ہیں چکوال والے انہوں انہوں نے نے ان کے خلاف کیس تو ہم اس دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب عدالت میں یہ گفتگو ہوتی تھی کہ مرزا کاری نے ہمیں تھریڈ کرتا ہے ہمیں کہتا ہے تمہیں اتنی دیر میں موت آ جائے گی تمہیں یہ ہو جائے گا تمہیں یہ ہو جائے گا تو لہٰذا اس کو روکے اور دلچسپ بات یہ ہے آپ حضرات حیران ہوں گے کہ مسٹر ڈوئی جو ضلع مجسٹریٹ تھا ایٹین نائنٹی نائن میں یعنی اٹھارہ سو ننانوے میں وہاں اور جی ڈی کھوسلا سیشن جج گرداسپور کی عدالت میں چھ جون انیس سو پینتیس کو یہ وہ جج ہیں جہاں G M W administrate magistrate ہیں گرداسپور میں جی ایم ڈگلس اٹھارہ سو ستانوے میں یہ تین جج ایسے ہیں جو انگریز ہیں غیر مسلم ہیں ان ججوں کے سامنے مرزا قادیانی نے آ کے معافی مانگی باقاعدہ عدالت میں کہ صاحب آئندہ میں کسی بھی مسلمان کو اپنے کسی بھی مخالف کو خواہ وہ ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو میں اس کو وارننگ نہیں دوں گا میں اس کو تھریٹ نہیں کروں گا میں اس کو دھمکی نہیں دوں گا میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا کہ تمہارا تمہارا بیڑا گرد ہو جائے گا یہ ہو جائے گا میں عدالت کے روپ میں معافی مانگتا ہوں اب اندازہ لگائیں کہ ایک نبی ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں نبی ہوں میں رسول ہوں میں مہدی ہوں میں مسیح مود ہوں ناؤز بلا ناؤز بلا ناؤز بلا وہ یہاں تک کہا اس نے کہ میں محمد رسول رسول اللہ ہوں اب وہ شخص انگریز کی عدالتوں میں باقاعدہ خود حاضر ہوتا ہے اب آواز پڑتی ہے کہ مصرا قادیانی حاضر ہو جس طرح کہ ہمارے عدالتوں کا ماحول ہے وہ پیش ہوتا ہے اور وہاں جا کے وہ انگریز کے سامنے پیش ہو کے اقرار کرتا ہے کہ صاحب میں نے جو الفاظ کہے تھے کہ مجھے وہی ہوئی ہے کہ میرا دشمن تین دن میں مر جائے گا اس کا یہ ہو جائے گا صاحب میں معافی مانگتا ہوں عدالت کے رو اور آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کسی قسم کی یہ گفتگو نہیں کروں گا میرا سمجھانے کا بتانے کا صرف مقصد آپ حضرات کو یہ تھا کہ مسلمانوں کی عدالت میں بھی کادین سلیل ہوئی اور غیر مسلموں کی انگریز کی عدالت میں بھی جہاں دودھ کا دودھ پانی کا ہم سمجھتے ہیں کہ انگریز کا یہ خود کا پودا تھا انگریز کی سرپرستی تھی اس کے باوجود سچائی کتنی کھل کر باہر آتی ہے کہ وہ بھی کہنے پہ یہ مجبور ہوئے کہ مرزا قادری جھوٹا آدمی ہے اور یہ بکواس کرتا ہے اپنے مخالفین کو تنگ کرتا ہے یہ تو ہے برے سنگی سے پہلے کی باتیں اب میں چونکہ اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں یہ ساری تمہیدی چیزیں تھیں میرا تو موضوع یہ تھا کہ قادیانیت کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے یہ دو تھی تمہید باتیں اب میں فوری طور پہ اپنے موضوع پہ آتا ہوں تو پاکستان بڑھنے کے بعد ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس فتنے کو سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھایا گیا یہ سرگودا کے قریب ربوا میں ان کو دس سو تینتیس ایکڑ کنال جو زمین ہے وہ ایک آنا ایک آنا فی کنال کے حساب سے وہاں دی گئی سو سالہ لیز پر اور وہ پہاڑیوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنا سمجھا ساتھ ہی پیر بیس ہے تھوڑا سا بہت بیس پچیس بیس تیس میل کے فاصلے پہ سروتا سیاسی جب جگہ تھی درائے شناب کے کنارے وہ ان کو جگہ دی گئی وہاں پہ دنیا جہان کی فیسلٹیز دی گئی وہ فیسلٹیز اس لیے دی گئی کہ ہمارے قریبی عہدوں کے قادیانی حضرات جو تھے وہ فائز تھے ہمارے ساتھ دو ظلم ہوئے ایک ظلم تو یہ ہوا کہ سر اللہ خان جو قادیانی تھا اور اتنا وہ کمیٹڈ کا دینی تھا اور بہت ہی کٹر قسم کا کا دینی تھا کہ اگر ہم اس کے حالات پڑھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس آدمی نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا اور اپنے مذہب کو کتنا فائدہ پہنچایا یہ ہے میرٹ کے علاوہ قانون سے ابو ہو کر قانون کو ہاتھ میں لے کر کتنا فائدہ یہ میں ابھی تفصیلات ارض کرتا ہوں دوسرا جناب یہ ہوا کہ ہمارے حکمرانوں نے ظفر اللہ کے علاوہ جو قادیانی حضرات قدیمی اردو میں موجود تھے پاکستان نیا نیا بنا تھا تو باہر کی جو گورنمنٹس ہیں برطانیہ ہے امریکہ ہے فرانس ہے جرمن ہے چائنا ہے بڑے جو باہر ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کا ملک نیا مارج وجود میں آیا تو صاحب آپ کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہوگی آپ کو سرجن کی ضرورت ہوگی آپ کو پائلٹس کی ضرورت ہے آپ کو جناب سائنسدانوں کی ضرورت ہے آپ کو جناب ماہرین زراعت کی ضرورت ہے یعنی ملک چلانے کے لیے جو کلیدی آپ کو مغز ضرورت ہے آپ ہمیں بندے دیں ہم آپ کو بندے تیار کر کے سائنسدان بنا کے پائلٹ بنا کے ان کو ایڈمنسٹریٹر بنا کے ہر شعبہ زندگی میں ہم آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کا ملک چلائیں گے بدقسمتی سے جتنے بندے ہمارے پاکستان سے یہاں گئے ہیں وہ سارے کے سارے کامیابی تھے اب ہوا کیا کہ جب وہاں سے وہ کھیپ واپس آئی جب وہ کھیپ واپس آئی تو ظاہر بات ہے کہ وہی آدمی ہمارے ملک کی کلیدی عہدوں پہ بیٹھے جب وہ لیجیے بیٹھے تو انہوں نے اپنے محکموں میں بجائے مسلمان بھرتی کرنے کے قادیانی بھرتی کی اور اگر مسلمان بھرتی کرتے تھے تو اسے کہتے تھے کہ صاحب باس بنو تو مسلمان ہو ہم تمہیں بھرتی کر لیتے ہیں تمہیں رشتہ بھی دیں گے مکان بھی دیں گے نوکری بھی دیں گے لیکن یہ ہے اپنے ایمان کا سودا کرو اور ہوا یہی ہے کہ اس دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار مسلمان قادیانی ہوئے ہیں تو وہ بیچارے لالچ کے چکر میں اپنی ترقی کے چکر میں وہ ہوئے ہیں اب ہم ترپن کی تحریک ختم نبوت چلتی ہے انیس سو ترپن کی جو تحریک ختم نبوت ہے وہ پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف ایک پہلی تحریک ہے جو چلی میں آپ حضرات کو بڑے درد دل کے ساتھ یارز کرتا ہوں انصاف آپ حضرات سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس مسلمانوں کی تحریک کے تین مطالبات ہیں اور آپ مجھے بتائیں کہ ان تین مطالبات میں سے کون سا مطالبہ ایسا تھا جو غیر فطری ہو جو غلط ہو جو ہر درمی پہ مشتبل ہو تین مطالبات یہ تھے بھائی کہ قادیانیت فتنہ قادیانیت کو ان کے عقائد کی روح سے فیصلہ کریں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اگر تو ایک بینچ بنائیں ایک پارلیمنٹ تشکیل دیں کوٹ میں آ جائیں روبرو جلا ہو پتا چلے جب ان کے عقائد یہ ہیں تو آپ ان کو غیر مسلم کیوں نہیں کرار دیتے ایک نمبر دو کہا جی کہ سر سرزف اللہ خان وزیر خارجہ ہے اس کو عہدے سے اتارے کیوں یہ آدمی پاکستان کا وزیر خارجہ کم ہے قادیانیوں کا سرپرست زیادہ ہے ہمارے نوائے وقت کے اس وقت جناب مجید نظامی صاحب کے جو بھائی ہیں بڑے حمید نظامی صاحب جنہوں نے نوائے وقت جاری کیا آن ریکارڈ ہے ان کا یہ بیان کہ ظفر اللہ کے دور میں جتنے بھی بیرون ممالک پاکستان کے سفارت خانے ہیں وہ سفارت خانے نہیں ہیں وہ قادیانیوں کی تبلیغ کے اڈے بن چکے ہیں اب اتنے بڑے بندے کی گواہی کے بعد آگے تیسرا مطالبہ جناب یہ تھا کہ جتنے بھی قادیانی ہیں وہ قریبی عورتوں پر ان کو بھی ہٹایا جائے خیر بد الف اللہ کے مطالبے میں آ گیا تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ ربوا جو ہے وہ پاکستان کا شہر ہے پاکستان کی اسٹیٹ ہے اس کو کھلا شہر قرار دیا جائے ہوتا یہ تھا بھائی جان کہ اگر کوئی شخص ربوا چلا جاتا تھا وہ پھر واپس نہیں آتا تھا اگر دیکھنے کے لیے جاتا تھا وہ ان کی اسٹیٹ تھی ان کے اپنے اجدام اپنی عدالتیں اپنی فوج اپنی پولیس اپنا نظام سب کچھ الگ سے لے کے یہ تک سب کچھ ان کا قادیانیوں کا تھا پاکستان کی عملن کسی بھی حکومت کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا وہاں کوئی عمل دخل نہیں تھا اسٹیٹ در اسٹیٹ تھی ایک ربوا میں لہذا جناب یہ مطالبات لے کے امت اٹھی اور جب دیکھا ہمارے بزرگوں نے کہ بے شمار لوگ قادیانی ہو رہے ہیں تو یہ تین مطالبہ لے کے ہم اٹھے تو پھر جناب قادیانیوں نے ہمارے حکمران بھی ایسے تھے سکندر مرزا جیسے اور جناب یہ غلام محمد اور جناب بڑے بڑے اس میں بغیر لوگ تھے انہوں نے بجائے ٹھنڈے دل سے مسلمانوں کے مطالبات پر غور کرتے کچھ نہیں سوچا اور مسلمانوں کے جلوسوں پہ اندھا دھن انہوں نے فائرنگ کی اور اس تحریک میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے لاہور کی سڑکیں آج بھی گوا ہیں یہ الگ موضوع ہے کہ وہ تحریک کیسے چلی اس تحریک میں کیا کیا ایمان پرور واقعات ہوئے میں صرف ایک واقعہ ارض کرتا ہوں کہ اس میں قادیانیوں کا جو ختم نبوت کے خلاف تحریک جو چلی تحریک ختم نبوت تو اس ختم نبوت کی تحریک کے خلاف قادیانی جو تھا ایک میجر جنرل الدین وہ الدین بہت ہی کٹر قسم کا قادیانی تھا وہ آیا ہماری جو تحریک کی بنیاد تھی وہ تھی مسجد وزیر خان یہ آدمی وزیر خان مسجد میں آیا اور وزیر خان مسجد آ کے اس نے ان لوگوں کو نہ صرف گندی گالیاں دی میگا فون بنا گندی گالیاں دی یہ واقعہ ہے تیرہ مارچ انیس سو تریپن بروز جمعت المبارک اعلان ہوا پورے لاہور میں کہ جناب یہ سارا مطلب جتنا جلوس ہے یہ سارے مسلمان آج جلوس نہیں نکالیں گے آج ہم مشترکہ جمعہ پڑھیں گے وزیر خان مسجد میں یہاں سے جلوس ہم مار روڈ کی طرف لائیں گے لہذا یہ میجر جنرل الدین کادیانی جو ان سروس مطلب آن ڈیوٹی اس کو توپ لے کے آ گیا اور توپ لے کے آیا اور اس کے ساتھ میجر جنرل سرفراز تھے اور سرفراز جو تھا وہ تو نام نہاد مسلمان تھا ہے قادر نہیں تھا لیکن نام مسلمان یہ آن ریکارڈ ہے یہ سرفراز اور الدین قادیانی یہ لوگ وہاں توپ لے کے آئے اور حکم دیا کہ میگا فون کے ذریعے کہ جمعے سے پہلے کہ تمام مسلمان فوری طور پہ مسجد سے پندرہ منٹ کے اندر اندر نکل جائیں اگر یہ باہر نہ نکلے تو جناب ان کو توپ کے ذریعے مسجد میں اڑا دی جائے گی اور مسلمانوں کو بھی جناب کر کرنی شہید کر دیا جائے گا لہذا بڑی صورتحال بڑی یہ اتنی خطرناک منصوبہ تھا کہ اگر وہ مسجد تباہ ہو جاتی نوز بلا شہید ہو جاتے مسلمان اس میں شہید ہو جاتے تو میرا نہیں دل مانتا کہ شاید پھر یہ ملک میں اتنی خانہ جنگی ہوتی اتنے حالات بگڑتے شاید وہ صدیوں تک بھی وہ اس کا کمپنسیشن نہ ہوتی پتہ نہیں غیر کی قوت سے کس طرح یہ اللہ رب العزت نے امداد کی کہ یہ بالکل ان ٹائم پہ آ کے یہ حکم واپس لیا گیا اور وہ حیا الدین کو نکالا کہا کہ نہیں مجمع مشکل ہوگا اور تم واپس آ جاؤ یہ ایک مثال ہے اچھا اس تحریک میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے بے شمار گرفتاریاں ہوئیں بے شمار لوگوں کو کوڑوں کی سزا ملی بے شمار لوگوں کو جیل کی سزا ملی یہ الگ موضوع ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کے دوران بعد میں گورنمنٹ نے کیا کیا گورنمنٹ نے کہا جناب ایک انکوائری رپورٹ بناتے ہیں انکوائری کمیشن قائم کرتے ہیں تو وہ بتائے گی کہ اس تحریک میں قصور کس کا تھا دس ہزار مسلمان کو معمولی فکر نہیں ہے یہاں ایک مسلمان شہید ہو جائے جناب تو بڑی مطلب ہو جاتا ہے شور شرابہ دس ہزار مسلمان مریض انکوائری رپورٹ بیٹھی جسٹس مرید تھے ساتھ ان کے جسٹس کیا نہیں تھے خیر وہ منیر صاحب نے رپورٹ لکھی وہ منیر آج کل بھی قاد اسے پیش کرتے ہیں ہمارا سیکولر طبقہ منیر انکوائری رپورٹ کو پیش کرتا ہے وہ بڑی ایک عجیب و غریب رپورٹ ہے مثال کے طور پر اس رپورٹ میں یہ لکھا کہ صاحب ہم نے مسلمانوں کو بلایا تھا مسلمان لیڈروں کو علماء کرام کو بلایا تھا تو وہ تو مسلمان کی تاریخ تاریخ پہ متفق نہیں ہم نے مولانا مدوری صاحب سے پوچھا انہوں نے مسلمان کی اور تعریف کی ہم نے سید اطالا شاہ رحمۃ اللہ سے پوچھا انہوں نے مسلمان کی تعریف کچھ اور کی ہم نے مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ کو بلایا انہوں نے تعریف کچھ اور کی ہم نے جناب مولانا داؤ صاحب کو مولوی کٹھا صاحب کو اس طرح تمام مسالے کے علماء کرام کو ہم نے بلایا تو ہر ہر آدمی نے مسلمان کی تعریف مختلف اینگل سے کی لہذا یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمان کی تعریف پہ متفق نہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اردو کے پٹھو مجھے یہ بتاؤ یہ کوئی میتھ کا سوال ہے کہ دو جمع دو کتنے ہوتے ہیں تو جواب چار آنا چاہیے یہ کوئی ایک جو ضروریات دین ضروریات دین ہے وہ اس تاریخ میں پورے کے پورے آ گئے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی کی جو برڈن ہے وہ ایک جیسی ہو مثال کے طور پر میں دنیا کے دنیا کے پڑھے لکھے جو اس وقت دنیا کے پڑھے لکھے دانشور ہیں میں ان کو بلاتا ہوں امریکہ سے فرانس سے جرمنی سے چائنا سے پڑھے لکھے تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ جو لوگ ہیں ان میں سے چناؤ کرتے ہیں دس آدمیوں کا ان سے کہتے ہیں کمرے میں بند ہو جائیں یہ کاغذ پینسل لے لیں اور تاریخ لکھے سچائی کسے کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ان دسوں آدمی کی کیا سچائی پہ جو تعریف ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی وہ تو بالکل ڈفرنٹ ہوگی تو کیا شکایت سچائی مشکوک ہو جاتی اگر ہم کسی آدمی سے کہیں کہ گلاب کے پھول کی تعریف کرو دس آدمیوں سے آپ کو لیں تو گلاب کے پھول کی تعریف ہر آدمی اپنے ذوق اپنے مزاج اپنے علم کے مطابق کرے گا تو کیا ان کی آپس میں تو تعریف ملے گی نہیں آپس میں ٹیلی نہیں ہوگی تو کیا گلاب کا پھول جو ہے وہ اس سے مشکوک ہو جائے گا سب یہ بڑا بہت ہوا نا گوئبر نے کہا تھا اور قادیانی نے گوبلس کا نظریہ پکڑا ہے کہ صاحب اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جو جھوٹ سچائی ہے جھوٹ ہے وہ سچ معلوم ہو نے اسی پیٹرن پہ کام کیا منیر منیر جو تھا اس نے یہ رپورٹ دی اور منیر کے ساتھ قادیانی کیا کرتے رہے اس کو کس طرح رات کو اس کی راتیں رنگین بنانے کے لیے سنگین بنانے کے لیے کیا کچھ ہوتا رہا یہ آن ریکارڈ ہے میں صرف آپ حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو الدین کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ الدین کا جو تیرہ مارچ انیس سو تریپن جمعے کے دن یہ واقعہ ہوا یہ مسلمانوں نے کورٹ میں جا کے ان سے کہا کہ صاحب یہ واقعہ ہوا تو مدیر نے اس طرح کے بیسوں واقعات جو ہیں وہ نہیں پیش کیے وہ نہیں پیش کیے اس لیے پیش نہیں کیے کہ منیر یہ کہتا تھا کہ صاحب یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے لہذا میں یہ چیزیں جو ہیں ہاں نہیں دے سکتا یہ چیزیں ڈیلیٹ کر دی اور باقی چیزیں انہوں نے اس میں ڈال دی ایک تو یہ بات سیکنڈ بات یہ ہے کہ منیر کس عقیدے کا آدمی تھا اس مختصر نشست میں میں چاہتا تھا کہ میں پورا حوالہ پیش کروں لہذا میں آپ سے صرف یہ عرض کروں کہ آن ریکارڈ یہ بات ہے کہ منیر جو تھا یہ الطاف بہت اس کو ملنے کے لیے گئے پرانے بیوروکریٹ ہیں میں بعد میں کالم بھی لکھتے رہے الطاف گوہر کہتے ہیں میں منیر کی عیادت کے لیے گیا آخری دنوں میں تو میں نے کہا منیر کیا حال ہے کیسا تو جسٹس منیر کہنے لگے کہ یار میرے ساتھ تو میں بڑا پریشان ہوں بات یہ ہے کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا میں تو اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتا تو میری بخشش کس طرح ہوگی تو جسٹس الطاف گوہر کہتے ہیں کہ میں نے جسٹس منی سے یہ بات کہی کہ بات یہ ہے کورٹ میں یہ چلتا ہے کہ جو آدمی کو توہین کرے نا وہ کہتا ہے جناب میں نے یہ کورٹ کی توہین کی ہے لہذا میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں لہذا تم بھی اللہ سے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ تعالیٰ میں خود کو آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں جو معاملہ مجھ سے جو کر لے کہتے ہیں یہ بات کہنے سے جسٹس منیر کو تھوڑا سا اطمینان حاصل ہوا لیکن درخواست یہ ہے کہ وہ آدمی جو نبی کریم علیہ ملا سلات وسلام تو دور کی بات جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا وہ آدمی جو ہے وہ منیر انکوائری رپورٹ لکھتا ہے مسلمانوں کے اور قادیانیوں کی تحریک کی ہاں، ہم اسے کیا توقع رکھ سکتے ہیں ٹھیک جی، میں کیا بات ہے تو یہ تو تھا جسٹس منیر کی انکوائری رپورٹ کے حوالے سے تو اسی دوران ایک اور بھی بہت ہی المناک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جنرل اعظم خان نے جو لاہور میں مارشل لگایا اس پہ انہوں نے مسلمانوں پہ بے پناہ ظلم و تشدد کیا ان کو سزائیں دیں اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا گیا یہ ایک ہماری تاریخ کا بدترین ایک بات ہے جو ہو کی طرف سے ہوا لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی اور جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے خلاف ایک بہت بڑی سازش یہ ہوئی کہ جنرل اعظم کو دس ہزار مسلمان شہید کرنے کے عوض اور جسٹس منیر کو ایک متنازع اور ایک اسلام دشمن دستاویز تیار کرنے کے عوض جو ہے گورنمنٹ نے ہماری پاکستان نے ان کو کیا دیا وہ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ آزم خان کو اس تحریک میں مسلمانوں کو کچلنے کے بدلے میں سندھ میں ایک ہزار سے زائد ایکڑ اراضی لاہور کینٹ میں تیس کنال کی انتہائی قیمتی کوٹھی اور گلبرگ میں پینتیس کنال کا انتہائی بیش قیمت پلاٹ جو ہے وہ الاٹ ہوا اور اس کے بعد جسٹس منیل کو سندھ میں ایک سو پچاس ایکڑ اراضی اور وہ اس دور کے جو ڈی آئی جی پولیس تھے میاں انور علی ان کو بھی دو سو چالیس ایکڑ اراضی انعام کے طور پہ الاٹ ہوئی تو وہ شاید نے کہا نہ کہ انقلاب وقت کے لیے دقتوں کی ہے چوروں کو احترام کے قابل بنا دیا درخواست یہ ہے کہ اس ملک کا جو انکم ٹیکس پے کرتا ہے طبقہ اور ہمارا جو ہم نے گھاس کھا کے اس ملک کا ایٹم بم بنایا اس ملک کے لیے قربانیاں دیں اس ملک کے لیے عوام نے کیا کچھ نہیں کیا قرض اتارو سکیم میں کروڑوں روپیہ جمع کروایا جنرل اعظم کو اور جسٹس منیر کو کس خدمات کے عبض یہ ساری چیزیں دی گئیں کیا انہوں نے پاکستان میں کوئی ایسا پلانٹ بنایا کہ جس سے کوئی بجلی سستی پیدا ہوتی ہے کیا انہوں نے پاکستان کو کوئی ایسا کوئی پروگرام دیا کوئی ایسا کوئی نظریہ دیا یا پاکستان کو جس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکے دس ہزار مسلمانوں کو شہید کیا اور ایک آدمی نے ایک ایسی دستاویز تیار کی جو غیر مسلموں کے ہاتھ میں جاتی ہے تو وہ اسلام کے خلاف استعمال ہوتی ہے اور اس کو جناب سندھ میں بھی اس کو گلبرگ میں اس کو لاہور کیمپ میں اتنی ماراٹ دی جاتی ہیں جس کا حساب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے حکمرانوں کی بے حسی بے حمیتی اور بے غیرتی کی بین دلیل ہے تحریکوں کی تحریک ختم نبوت سے فارغ ہوئے تو تحریک تو وقتی طور پہ دب گئی اور اس تحریک میں ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کو شکست ہوئی لیکن سید عطالہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو اس تحریک میں شکست ہوئی اور مسلمانوں کے مطالبات بھی دب گئے اور قادیانی پھر ایک نئی قوت کے ساتھ ابھرے ہیں اور پاکستان میں مزید وہ پہلی قوت سے زیادہ کام کرتے ہیں تو اب آپ کا کیا آپ کے کیا تاثرات ہیں تو سید اقاب شاہ بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وقتی طور پہ تو تحریک ختم نبوت انیس سو تریپن جو ہے یہ دب گئی ہے لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ تحریک جو ہے یہ ایٹم بم ایک ہم نے جو ٹائم بم ہے ٹائم بم ہم نے فٹ کر دیا ہے ایک وقت آئے گا یہ ٹائم بم اپنے وقت پہ پھٹے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ خدا یہ جو مطالبات جو بالکل جائز تھے مبنی پر حق تھے یہ مطالبات ایک نہ ایک دن یہاں پورے ہوں گے اور حکومت کو منظور کرنے پڑیں گے خیر ترپن سے لے کے چوہتر تک قادیانی اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے مسلمانوں کو قادیانی بناتے رہے ربو میں سلانہ جلسہ کے نام پر وہاں انہوں نے جو کچھ مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف کر سکتے تھے وہ کیا کلیدی عہدوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مسلمانوں کو قادیانی بنا کر ان کا ایمان خریدا ان کو رشتوں کی پیشکش کی نوکریوں کی پیشکش کی ان کو ویزوں کی پیشکش کی اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑا ہی کربناک اور بڑا خوفناک اور بہت ہی ایک تکلیف دہ مسلمانوں کے لیے منظر تھا اس دور میں اگر کوئی مسلمان یہ کہتا کہ قادیانی کافر ہیں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق کہ بھئی تم نے مذہب اٹیک کیا ہے کاغذی کے مذہب پہ اٹیک کیا لہذا اس مسلمان کو تین سال کی قید سنائی جاتی تھی یہ عدالتی سسٹم تھا اور ہمارے حکمران جو تھے وہ بھی اسلام کی روح سے آشنا نہیں تھے خیر وقت چلتا رہا انیس سو چوہتر آتا ہے مئی انیس سو چوہتر میں نیشنل میڈیکل کالج کے طلبہ کا ایک گروپ جو ہے وہ پشاور جاتا ہے سیر کرنے کے لیے جب سو گودا سے آگے ربوا میں اسٹیشن پہ رکا تو قادیانیوں نے اپنی ایک اسی روایت کے مطابق روزمرہ معمولات کے مطابق ان بچوں کو اس طالب علموں کو لٹریچر تقسیم کیا اور اس لٹریچر میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی جانسی کو نبی کہا اسے رسول کہا اس کی بیویوں کو امہات المومنین کہا مرزے کے دوستوں کو صحابہ لکھا ہوا تھا مرزے کی مرزے کے دوستوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے مرزا کو قادیانی کو علیہ السلام اسلام لکھا ہوا ہے اس طرح انہوں نے یہاں بہی مقبرہ بنایا اس کے سارے فضائل بیان کیے ہوئے ظاہر بات ہے کہ جب مسلمان کے عقائد کے خلاف کوئی چیز پیش کی جائے یا اس کو تقسیم کیا جائے اور مسلمان پڑھے تو خون تو کھولتا ہے جب ان لوگوں نے بچوں نے دیکھا طالب علموں نے کہ صاحب اس میں اسلامی شاعر کی بے حرمتی پائی جاتی ہے اور ایک ایسا شخص جس کا نہ کریکٹر ہے نہ جس کی شکل ہے نہ عقل ہے جو ایک مردود آدمی ہے اور وہ آدمی انگریزوں کا خود کاٹتا پودا ہے اس آدمی کو یہ نوز بلا نبی رسول محمد رسول اللہ کے دوستوں کو صحابہ مومن یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وقتی طور پہ کیش آیا ان بچوں نے ڈبے سے باہر نکل کے پلیٹ فارم پر نعرے بازی کی اور اسلام زندہ آباد کے نعرے لگائے اور مرد آباد کے نعرے لگائے خیر اس دوران گاڑی چل پڑی چلے گئے پشاور سیر کرنے کے لیے بعد میں کا اجلاس ہوا قادیانی جماعت کے موجودہ خلیفہ مرزا فہد یہ اس گینگ تھا خدام الحمدیہ کا پریزیڈنٹ تھا اس نے اس میٹنگ میں پاس کیا کہ جب یہ نوجوان واپس آئیں تو ان کو یہاں پہ نعرے لگانے کا جو مزہ ہے وہ چکھایا جائے خیر ایک پورا پروگرام بنا یہ قادیانی خدام الحمدیہ کے جتنے بدماش نوجوان تھے یہ سریے ہاکیاں ڈانگے سوٹیاں لے کے پلیٹ فارم پہ آئے اور اس کی پوری نگرانی ہو رہی تھی گاڑی کی جب یہ دوبارہ واپس واپسی میں ربوا گاڑی رکی تو اس ڈبے میں سے ان نوجوانوں کو نکال کے اتنا زیادہ تشدد کیا گیا ان کو مارا گیا ان کے سر پھاڑے گئے مطلب وہ ایک بے کسی کی حالت تھی اور اسے کہا جاتا تھا بہت پھر خدا بہت نعرے لگائے نوز بلا ناؤز بلا محمدیت کے مقابلے میں کہ ناؤز بلا احمدیت دعوا اور محمد آباد کے نعرے لگائے گئے اور یہ بات آن ریکارڈ ہے اور اسی طرح انہوں نے پھر اسلام کے خلاف نعرے لگائے مرزا قادیانی کی جے کے نعرے لگائے اور مرزا قادیانی کے نبی اور رسول کے نعرے لگائے گئے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ بچوں کو مارا پیتا جتنا غصہ نکال سکتے تھے وہ غصہ نکالا خیر یہ اطلاع جو ہے فیصلہ آباد پہنچی مولانا تعلیم رحمت اللہ کے پاس سب سے پہلے انہوں نے فوری طور پہ اپنے دوستوں کو لے کے ریلوے اسٹیشن پہنچے ان بچوں کی مرہم پٹی کروائی گئی جن کو داخل کروانا تھا وہاں علائد ہسپتال فیصلہ آباد میں داخل کروایا گیا جو کچھ وہ کر سکتے تھے میڈیکلی طور پہ وہ کیا لیکن مولانا نے اور ہمارے باقی مسلمان رہنماؤں اکرام نے سوچا کہ قادیانیوں کے یہاں تک حد تک بڑھ گئے ہیں کہ ایک خود تو انہوں نے لٹریچر تقسیم کیا اور اگر کسی لٹریچر پر کسی مسلمان نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا تو اس کو مارنا پیٹنا کہاں کی شرافت ہے تو لہذا ایک ہنگامی طور پر فیصلہ آباد میں پھر لاہور میں تمام پاکستان کے علماء کرام کی ایک مشترکہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا گیا کہ ان بچوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا اور یہ اسی لیے ہوا ہے کہ قادیانی خود کو پاکستان میں رہ کے اسٹیٹ دس اسٹیٹ بنا کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے قادیانی جو ہیں یہ اپنے عہدوں کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لہذا وہی تین مطالبات جو انیس سو تریپن کی تحریک ختم نبوت میں چلے تھے یہ چوہتر میں دوبارہ مسلمانوں نے اس کا مطالبات لے کر اور گورنمنٹ سے کیا کہ جناب قادیانی کو غیر مسلم اپیل کرا دیا جائے اور قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے اتارا جائے اور ربوا کو کھلا شہر کرا دیا جائے پھر یہ ایک نئی تحریک چلتی ہے پورے پاکستان میں انیس سو چوہتر میں جناب ذلف بھٹو صاحب جو تھے اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے پارلیمنٹ بھی موجود تھی تحریک اپنے زوروں پر تھی بہت زیادہ تحریک چلی گورنمنٹ نے فوری طور پر یہ کیا کہ ربوا کے واقعہ کی انکوائری کے لیے انہوں نے ایک یک مخنی ٹریبیونل جو ہے وہ قائم کر دیا ہائی کورٹ کے ایک جسٹس کے کی سربراہی میں تو اس جسٹس صاحب نے وہ سال جو دیکھا ان کی اپنی رپورٹ گورنمنٹ نے اب تک چھپائی ہوئی ہے وہ رپورٹ نہیں بتائی اور جسٹس صاحب نے حقیقت بات یہ ہے کہ اگر یہ مریض انکوائری رپورٹ شائع کر سکتے تھے تو وہ یک رکنی ٹریبیونل کی رپورٹ جو ہے چوہتر کے واقعے پہ جو سانے پہ ہوئی ہے وہ رپورٹ بھی شائع کر سکتے تھے اور ہمارا ایمان ہے کہ اس رپورٹ میں جج صاحب نے جو لکھا ہے اگر آج بھی اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے تو شاید وہ ابھی کا آ اس سے محفوظ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ انہوں نے جا کے سارا دیکھا ان کے اسٹام دیکھے ان کی پولیس اسٹیشن دیکھے ان کے جناب جا کے اندر سارا نظام دیکھا انہوں نے کہا کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر چوہتر تک وہاں کے تھانے میں ایک کیس بھی رجسٹر نہیں ہے اس لیے کہ قادیانی نے جو بھی جھگڑا گھر میں جو کچھ بھی وہاں لڑائی جھگڑا جو کچھ ہوتا ہے وہ قادیانی خلیفہ فیصلہ کرتا ہے نہ وہاں پولیس ہے نہ وہاں فوج کا عمل دخل ہے نہ وہاں کوئی عدالتی نظام ہے ان کا اپنا عدالتی نظام اپنی پولیس اپنی فوج سب کچھ ان کا اپنا وہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ تھی جس کا باہر کے پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا خیر وہ تحریک چلی اور تحریک اپنے عروج پر تھی تو ہمارے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے اور پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ رکھا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے یہ پارلیمنٹ کی جو بحث ہے پارلیمنٹ کی کاروائی ہے جس میں قادیانیوں کے خلاف آئین پاس ہوا آئین کی امینڈمنٹ ہوئی اور اس میں قانون پاس ہوا وہ بہت ہی دلچسپ ہے بڈو صاحب نے یہ کیا کہ پوری پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے سینٹ اور قومی اسمبلی اس کو کمیٹی بنا دیا کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ قادیانی غیر مسلم ہے یا مسلم ہے قادیانی اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوئی کہ قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر احمد اٹھے ان کو بلایا گیا اور ان کی پوری ٹیم بلائی پھر اس کے بعد لاہوری گروپ کو بلایا گیا ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا پورا نقطہ نظر پیش کریں کہ آپ مرزے کو کیا سمجھتے ہیں قالین جماعت کیا ہے آپ کے نظریات کیا ہیں آپ کے خیالات کیا ہیں آپ کی کتابوں میں کیا ہے آپ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں آپ خود کیا ہیں اللہ اور اس کے اصول کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں محاذ مومن کے بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں کھل کر بات کریں کوئی دباؤ نہیں آپ پر اور آپ جرا کریں مسلمان جو ہیں ارکان اسمبلی ہیں آپ ان پہ بحث کریں و جواب کریں ایک فرینڈلی ماحول میں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور ہمیں پتہ چلے ہم ایک کسی نتیجے پہ پہنچ سکے اس میں بڈا صاحب نے ایک گورنمنٹ نے یہ بھی پابندی لگا دی کہ اس کی کاروائی جو ہے وہ اسمبلی سے باہر اخبار میں رپورٹ نہیں ہو سکتی خیر وہ تیرہ دن کی کاروائی ہے وہ اتنی دلچسپ اور اتنی خوبصورت اور اتنی علمی اور تحقیقی وہ بحث ہے کہ مولانا اللہ وسائل صاحب نے وہ ساری کی ساری جو رپورٹ ہے قومی اسمبلی کی وہ کتابی صورت میں پارلیمنٹ میں قابل شکست کے عنوان سے شائع بھی ہو گئی ہیں اگر حضرات آپ اسے پڑھنا چاہیں تو بہت خوبصورت ہمارے ویب سائٹ پہ ختم نبوت اسی ویب سائٹ پہ جو ختم نبوت ڈاٹ او آر جی پہ ہے اس میں مولانال وسائل صاحب کی وہ پوری جو کتاب ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے اور اس کو آپ ملازہ بھی فرما سکتے ہیں اس کاروائی میں ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ مرزا ناصر سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی ہے یا نہیں ہے ہاں یہ نام ہے بتائیں مرزا قادی اس نے مرزا ناصر نے کہا قادین جماعت کے جو دوسرا تیسرا خلیفہ تھا اس نے کہا یہ جب اختیار صاحب اٹارنی جنرل تھے وہاں حفیظ میرزادہ صاحب اور بھٹو صاحب بھی وہاں موجود ہیں سالدہ فروخ علی خان صاحب سپیکر تھے اور ہمارے مولانا مفتی محمود صاحب مولانا شاہ نورانی صاحب اور ہمارے مولانا غلام رحمۃ اللہ یہ سارے بزرگ ہمارے جو تھے وہ وہاں موجود تھے اپوزیشن میں وہاں سے سوال ہوتا تھا اور مرزا ناصر جو ہے یہ جواب دیتا تھا یہ بڑی دلچسپ علمی اور بڑی تحقیقی ایک بحث تھی وہاں کو سوال ہوا کہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نبی مرزا یعنی جو ہے وہ نبی ہے یا نہیں ہے مرزا ناصر نے کہا جی وہ نبی ہے پھر اسے پوچھا گیا کہ صاحب جب وہ نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا قرآن کتاب بھی نازل ہوئی ہوگی کیا لگے جی کہ جو کتاب ہے قرآن مجید وہ دوبارہ جو ہے وہ مرزا قادیانی پہ نازل ہوئی یہ کیا وہاں پہ اور بھی وہاں بڑی دلچسپ چیزیں ہوئی مثلا ایک چیز ان سے یہ پوچھا گیا کہ صاحب مرزا قادیانی نے مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ مرزا غلام احمد کادیانی کو نبی نہیں مانتا ایک آدمی مرزا کادیانی کو نبی مانتا جو نبی مانتا ہے وہ کادیانی ہے جو نہیں مانتا تو وہ تو مسلمان ہے اب آپ یہ بتائیں کہ کادیانی جو ہے وہ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں تو اس پہ آئینہ کمالات اسلام کی بڑی عبارت ہے مرزا قادیانی کی تو وہ اس میں لکھتا ہے کہ جو شخص مجھے یعنی مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا اس کی کتابوں سے فوائد نہیں حاصل کرتا اور اسے وہ اس کے نبی نہیں مانتا وہ کبیوں کی اولاد ہے اور وہ غیر مسلم ہے پھر مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں نہیں بلکہ اس نے اس کے بیٹوں نے بشیر الدین نے بشیر احمد نے آگے ان کے جتنے قادیانی ہیں سب نے اپنی کتابوں میں یہی بات لکھی کہ ہمارا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں اور قادیانی جو ہیں وہ مسلمانوں کے نہ تو جنازوں میں جائیں نہ ان کے نکاح میں جائیں نہ ان کے کسی فنکشن میں آئیں اس لیے کہ یہ بالکل قادیانی یہ بالکل غیر مسلم ہے مسلمان مرزا کا بشیر الدین محمود سے یہ سوال کیا گیا کہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر مسلمانوں کا ایک معصوم بچہ جس کی عمر صرف ایک مہینہ یا دو مہینے ہے اگر وہ مر جاتا ہے مسلمانوں کا بچہ تو کیا ہم اس کے جنازے میں جا سکتے ہیں یہ قادیانی نے سوال کیا اپنے خلیفہ سے تو خلیفہ نے یہ جواب دیا کہ اگر عیسائیوں کا ایک مہینے کا یا دو مہینے کا بچہ مر جاتا ہے تو کیا مسلمان ان کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں کہا نہیں کہا اسی لیے مرزا فی الدین نے کہا پھر بالکل اسی لیے ہمارے نزدیک وہ گئے مسلم ہے کیوں وہ ایک نبی کی نبوت کے منکر ہیں مرزا قادیانی کے لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں یہ چیزیں جو ہیں یہ کنفیس کر لی تھی اس نے مان لیا تھا بعد میں رپورٹیں آئیں اور اخبارات میں بھی یہ آ چکا ہے اور آن ریکارڈ ہے کہ مرزا ناصر جو ہے یہ بھٹو صاحب کے پاس گیا اور بھٹو صاحب کے پاس وہاں پہ ہمارے وفاق کے یہ ایڈیٹر ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے دوسرے بھٹو صاحب بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پہ مرزا ناصر نے کہا کہ آپ ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار نہ دیں اور جس طرح قومی اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ دو چار دنوں میں آپ ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیں آئین میں امینڈمنٹ کر دیں تو بھٹو صاحب نے بلایا یہ بختیار صاحب کو تو یہ بختیار صاحب اس وقت قومی اسمبلی میں آخری تقریر کر رہے تھے اس بحث پر یہ بختیار صاحب کہتے ہیں کہ میں بھٹو صاحب کی طرف میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا کہ جناب فرمائے آپ نے مجھے یاد فرمایا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ ابھی بات سنو تو خاص یہ ہے کہ ابھی ہم مزید اس پہ ٹائم لگائیں گے ابھی فوری طور پہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے اور ان کو فوری طور پہ ابھی آپ نے کافر غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دینا ابھی ہم مزید بحث کریں گے دو چار دن اور اور سوچیں گے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے یہ بختیار صاحب نے کہا بھٹو صاحب سے کہ جناب بھٹو صاحب یہ جو مرزا ناصر ہے یہ قومی اسمبلی میں اپنے عقائد کے حوالے سے جو اعتراف کر آیا ہے جو وہاں مان آیا ہے اور اس پہ جرا ہوئی ہے کتابیں مرزا قادری کی وجود تھی اس پہ جرا ہوئی یہ وہاں پہ حاضر ہوا جو کچھ یہ مان کیا ہے کنفیس کر لیا کہ یہ ہمارے عقائد ہیں ہم مرزے کو یہ سمجھتے ہیں ہم ہمارے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نتیجے کے بعد اب قومی اسمبلی تو نتیجے پہ پہنچ گئی اب تو گنجائش ہی نہیں ہے اسے پوچھیں کہ اس نے کنفیس کیوں کیا تھا کہ ہم مرزے کو نبی مانتے ہیں ہم کا ہم غیر مسلمانوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں کو جنازوں پہ نہیں جانا چاہتے ہمارا مسلمانوں سے کوئی یہ کنفرس کر کے ہیں لہذا اب تو کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے جب مسلم خود مانتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے میں نے چوری کی ہے تو سزا تو ہوگی تو لہٰذا یہ اب گوٹو صاحب یہ خود وہاں مان کے آیا یہ دلچسپ بات ہے قومی اسمبلی کی کہ وہاں یہ بختیار صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کو منوایا اس کے عقائد پہ ڈسکس ہوئی وہ ساری چیزیں اس نے مانی تسلیم کی اس کے بعد قومی اسمبلی ایک نتیجے پہ پہنچی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا قومی اسمبلی نے کہا کہ دیکھے صاحب ایک آدمی نے یہ نظریات مانے ہیں یہ اس کے نظریات ہیں یہ مسلمانوں کے نظریات ہیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ٹکراؤ ہے ایک کفر ہے بغیر بالکل سامنے نظر آتا ہے لہذا قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو سات ستمبر انیس سو چوہتر کو شام پانچ بجے آئین کی دفعہ ایک سو چھ اور دو سو ساٹھ میں ترمیم کر کے باقاعدہ طور پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا خیر اس سے بہت تحریک تحریک جو ہے وہ ختم ہوئی بٹو صاحب کو بے شمار مبارکبادیں ملی اس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی پورے عالم اسلام سے بالخصوص جناب شاہ فیصل نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا پورے عالم اسلام نے دنیا میں جہاں مسلمان بستے تھے انہوں نے بہت زیادہ خوشی مسدت کا اور فخر کا اظہار کیا کہ بھائی قادیانی یعنی فتنہ جو تھا سو سال سے یہ کسی کنارے لگا اور ان کو غیر مسلم اقلیت کرا دیا اب قادیانیوں نے دو چیزیں یہاں کی دو چیزیں گورنمنٹ سے ایک چیز گورنمنٹ سے مس ہوئی ایک قادیانیوں نے ایک بکواسی کرنا شروع کر دی قاضی نے کہا جی جناب یہ ہے کہ ہمیں سزا ملی ہے جس طرح وہ میں نے عرض کیا کہ جی اب ڈوئی کی عدالت میں اور دیگر کی عدالت میں یہ قادری جو تھے یہ پیش گوئیاں کرتے تھے اشتہارات تقسیم کرتے تھے کہ جو ان کے خلاف کام کر رہا تھا اس کو تھریٹ کرتے تھے اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ صاحب یہ ہے کہ بٹوں کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا جنہوں نے تحریک کے خلاف ہمارے کام کیا ان کو یہ نقصان ہوگا خیر وقت چلتا رہا یہ جتنے کلیدی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے قادیانی جن میں وہ ظفر چودھری یا یعنی مارشل ظفر چودھری موجود تھے اور بے شمار قاضی ڈاکٹر وغیرہ تھے اللہ تھے یہ سارے حضرات تھے تو ان لوگوں نے ایک کام بھٹو صاحب سے یہ لے لیا کسی طریقے سے ان سے کہا کہ ہاں، آپ نے ہمیں غیر مسلم اقلیت کو قرار دے دیا اب آپ یہ کریں کہ اب قانون سازی نہ کریں یعنی ہم ہیں غیر مسلم لیکن ہم اذان اسپیکر پر دیں گے اور وہی اذان دیں گے جو مسلمان اذان دیتا ہے آپ نے ہمیں آئین میں غیر مسلم لکھ دیا ہے لیکن جہاں ہم لٹریچر تقسیم کر سکتے ہیں ہم تقریریں کر سکتے ہیں ہم اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں ہم مسلمانوں کا ایمان چھین سکتے ہیں ہم اپنی تقریر میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں نوز کہ مرزا کا نبی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اب اس لیے اگر وہ مرزا اگر قادینی چوہتر کی ترمیم کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب نوز بلا نوز بلا مرزا کا جیسا وہ کہتے تھے کہ مرزا یعنی جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے اور محمد رسول اللہ جو تھے وہ جلالی نبی تھے مرزا کادین یعنی جمالی نبی ہے یہ بکواس کرتے تھے وہ وہ کہتے تھے مرزا قادی یعنی جو ہے اس پہ دوبارہ قرآن نازل ہوا ہے اس طرح کی باتیں اب ان کو روکنے والی قانون سازی نہیں تھی کہ بھئی جس کے تحت وہ گرفتار ہو جس کے تحت پرچہ درج ہو کہ تم تم بھئی تو غیر مسلم ہو تم یہ بات نہیں کر سکتے لہذا وہ اس طریقے میں کامیاب ہوئے قانون سازی نہیں ہونے تھی لہذا چوہتر سے لے کے صرف آئین میں لکھا گیا کہ غیر مسلم ہے لیکن قانون سازی نہیں ہوئی باہر گورنمنٹ آگے آئی ضیاء الحق صاحب تشریف لائے بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی انہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کو قادیانی نے کس طرح اس کو منتقب کیا اور نے یہ کہا کہ ایک مرزے ایک وحی آئی تھی مرزے قادیانی نے کہا کہ مجھے اللہ نے ایک وحی کی ہے کلبا یبو تو ادا کلب کہ کتا کتے کی موت مرے گا اب یہ کس کے بارے میں کہا اب مرزے قادیانی نے اس دور کا کوئی اس کا مخالف تھا جو مرزا قادیانی یعنی کو سلواتیں گالے گالی نکالتا تھا تو وہ یا مرزا قادی کے خلاف کام کرتا تھا تو مرزا نے رات کو ایک الحام بنایا کہا جی مجھے اللہ نے وحی کی ہے کلبا یہ منہ تو اللہ کرب کتا کتے کی موت مر جائے گا یہ کتا ہے یہ کتے کی موت مرے گا لہذا اس نے اس کے خلاف یہ ایک بات کہہ دی لیکن جناب مرزئی شاطر اس طرح ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اس کے آداد نکالے جیسے علم الاداب ہوتا ہے جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سات سو چھیاسی الفاظ ہیں تو اس طرح نبی اسلات وسلام محمد ہے اس کے بانوے ہیں تو یہ الفاظ نکالے انہوں نے کلبا کلب کے الفاظ نکالے تو وہ بنے باون ففٹی ٹو مرزیوں نے شاطر یہ کیا انہوں نے شاطر دیکھے کتنے ہیں انہوں نے کیسی مدد چلاکی کھیلی کہنے لگے یہ جو وہی مرزے قادیانی پہ نازل ہوئی تھی یہ تو بھٹو صاحب کے بارے میں نہ اس وقت مرزے قادینی کے دور میں بھٹو تھا نہ کوئی تصور تھا نہ بات کہا جی اس کے آداد باون ہیں کلبا یمو تو ادا کلب کے آداد نکالے یہ باون ہے بھٹو صاحب کی عمر بھی باون ہے لہذا بھٹو صاحب کتے تھے کتا کتے کی موت مر گیا ہمارے تاج تارک رحمت اللہ نے کہا کہ دیکھیں صاحب یہ بھٹو صاحب کے بارے میں نہیں تھی یہ مرزے قادیانی کو مرزے اپنے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کے بارے میں بنی ہوئی تھی یہ نام نہا جو وہی ہے وہ بھی باون سال کی عمر میں کتا کتے کی موت میں بنا یہ بشیر الدین کے بارے میں اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر آپ مرزا بشیر الدین محمود کا جی، وہ بڑا حدیث قسم کا قادیانی تھا مرزا کا بیٹا بشیر الدین جو دوسرا بھی بنا اس کے نظریات اتنے گندے تھے اور اتنے اس کی مطلب وہ گفتگو کرتا تھا کہ کہاں تک کہ اس کی بات وہ کہتا ہے کہ مکے اور مدینے کی چھاتیوں کا جو دودھ ہے وہ خشک ہو چکا ہے اب کسی شخص نے نوز بلا فیض حاصل کرنا ہو تو وہ مکے مدینے نہ جائے بلکہ قادیان جائے یہ بہت بڑی توہین تھی بہت بڑی توہین پھر وہ یہ بھی بکواس کرتا ہے کہتا ہے حقیقت الرویا میں اور حقیقت النبوت میں یہ اس کی کتابیں ہیں وہ بکواس کرتا ہے کہ اگر میری گردن کے اوپر تلوار رکھ دی جائے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے نبوت جاری ہے تو میں اعلان کہوں گا کہ ہاں نبوت جاری ہے اور نبی آ سکتا ہے یہاں میں آپ حضرات کی توجہ ایک مناظرے کی طرف مبزول کروانا چاہتا ہوں میرا ایک قادیانی کے ساتھ مناظرہ ہوا تو میں وہ مجھے کہنے لگے کہ مرزا قادیانی جو ہے نبوت جاری ہے اور مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی ہے میں نے ان سے درخواست کی اس قادیانی سے میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر نبوت جاری ہے بغ تمہارے ہم کہتے ہیں نبوت بند ہے جہاد جاری ہے کاجینی کہتے ہیں جہاد بند ہے نبوت جاری ہے بالکل ٹوٹلی ایبسولوٹلی ڈفرنٹ تو میں نے ان سے عرض کیا قادیانی سے میں نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبوت جاری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وادی وسلم سے لے کر اب تک کتنے بندے نبی آئے جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم نبی ہمیں چلیے اگر مرزا قالنی بھی اس سے پہلے کتنے آئے کوئی نہیں میں نے کہا دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اشراء بشرا تابعین آتے ہیں تبا تابعین آتے ہیں امام حنیفہ امام شافی امام مالک امام محمد بزرگ دین جنید بغدادی امام غزالی رام چکا کیسے کیسے بزرگ آ رہے ہیں جناب ادھر سے کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کسی کے دماغ میں سوچ میں بھی دل میں خیال بھی نہیں آیا چودہ سو سال سے بعد ایک میں ایک ننگا دھنگا اور جناب کانا شخص اور بالکل پاگل اور نصیرت نصورت وہ شخص کہتا ہے کہ نبوت جاری ہے اب ہم سے یعنی یہ کہتے ہیں کہ صاحب درمیان میں بھی کوئی قادیان نبی علیہ السلام سے لے کے اور مرض قادیانی مزدور تک درمیان میں بھی کوئی نبی نہیں اور اگر مرزے قادیانی کہتا ہے نبوت جاری ہے تو آپ اب یہ بتائیں کہ مرزے قادیانی کو جہنم حاصل ہوئے تقریباً کوئی بانوے سال ہو چکے ہیں نائنٹی ٹو ایئر تو آپ بتائیں کہ مرزا قادیانی کے بعد کون نبی ہے وہ بھی بند نہیں بتا کہتے ہیں وہ بھی نبی نہیں کوئی نہیں تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ ختم جو خاتم النبیین کا جو مطلب ایک احساس ہے خاتم النبیین کا جو تاج ہے وہ نوز بیدا مرزا قادیانی کے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے نوز بیدا نوز بیدا مرزا قادیانی کا النبیین ہے اور یہ آخری نبی ہے یہ ہوتا ہے تو میری یہ بات سن کے وہ قادری واقع جی واقعی بڑا پریشان ہو اس نے کہا یہ بات آپ کی درست ہے میں بھی اس پہ غور کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا خیر اس نے کیا آنا تھا دوبارہ تو خیر ہوا نہیں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چوہتر میں کوئی قادینی کو غیر مسلم کو کلیئر قرار دے دیا گیا لیکن کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی کوئی قانون سازی پاکستان پینل کوڈ میں کوئی ایسا آیا تھا قانون کے ساتھ اب تو قادیانی غیر مسلم ہے لیکن اگر قادیانی اب کسی قسم کا کوئی بھی شاعر اسلامی استعمال کریں گے تو ان کو سزا ملے گی خیر وقت چلتا گیا ضیاء الحق صاحب نے عرض کیا کہ جیسے انہوں نے ٹیک اوور کیا اور وہ آئے اور انہوں نے حکومت سنبھالی بھٹو صاحب کو خیر وہ پھانسی ہو گئی تو اس کے بعد پھر چوراسی میں دس سال بعد ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی ایک تحریک چلی اور یہی کہا گیا ان سے کہ صاحب ٹھیک ہے آئین میں ترمیم ہوئی لیکن قانون سازی کہاں گئی خیر اس میں ایک بڑی بھرپور تحریک چلی تو اللہ رب العزت خیر ہمارے بزرگوں کو انہوں نے تحریک تحریک کو منظم کیا تو اس کے بعد حضرت خواجہ خان صاحب کی سرپرستی میں یہ تحریک چلی اور اللہ رب العزت اس کو رنگ لائے اور بڑی کامیاب تحریک چلی اور ہم کامیاب ہو گئے اپنا ضلع حساب سے یہ امینڈمنٹ کروانے میں پاکستان پینل کوڈ میں قانون سازی کروانے میں تو انہوں نے حکومت نے ہمارا موقف سنا اور بالکل کہا کہ بالکل صحیح بات ہے جب آئین میں تبدیل ہو گئی تو قانون میں بھی ہونی چاہیے کیونکہ قادری بدستور اسی طرح اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے جس طرح امینڈمنٹ سے پہلے تبلیغ کرتے تھے خیر وہ ایک چوہتر کا چوراسی کا آرڈیننس آیا اس آرڈیننس کا نمبر تھا بیس اور وہ چھبیس اپریل انیس سو چوراسی کو آرڈیننس ماضی وجود میں آیا اس کی روح سے کوئی قادیانی نہیں کسی مسلمان کو کسی قسم کی کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اذان دے سکتا ہے نہ وہ مرز قادیانی یعنی کو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتا ہے نہ مرزا کو علیہ السلام کہہ سکتا ہے مرز قادیانی یعنی کے جو دوست اس کے نام نہاد اس کو صحابہ کہتا تھا ساتھیوں کو اس کو رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے صحابہ کی اصلاح استعمال نہیں کر سکتے مرزے کی بیویوں کو وہ محافر مو نہیں کہہ سکتا یہ ساری چیزیں جو شاعر اسلامی کا تحفظ تھا یہ انیس سو چوراسی کے آرڈیننس نمبر بیس میں مکمل طور پر آ گیا تو اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ میں ایک دفعہ کا اضافہ ہوا سی دو سو اٹھانوے اور سی دو سو بی دو سو اٹھانوے یہ جو میں نے ارض کیا کہ شاہ اسلامی قادیانیوں کی طرف سے تھا توہین کرتے تھے اس کی خلاف ورزی پہ سزا جو تھی سات سال کی سات قید اور جرمانہ جو تھا یہ بھی شامل ہو گیا قادیانی نے جب دیکھا کہ ہمارے خلاف ایک امینڈمنٹ آئی ہے پاکستان پینل کوڈ میں تو وہ اس کو اس آرڈیننس کو لے کے چلے گئے وفاقی شریف عدالت میں انیس سو چوراسی میں وفاقی شہری عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر انہوں نے اپنا موقف پیش کیا انہوں نے کہا جی جناب بات یہ ہے کہ ہم ہمارا حق ہے ہم اسلامی شاعر استعمال کر سکتے ہیں ہم ہر خطرہ کے جو بھی اسلامی شاعر ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ ساری چیزیں جو مسلمانوں والی ہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں وفاقی شہری عدالت میں چار جج بیٹھے انہوں نے بال تفصیل ان کا موقف سنا ان کا سارا مطلب جتنا کاردیائی کہہ سکتے تھے وہ ساری تفصیلات سنی آرڈیننس کا قانونی طور پر آئینی طور پہ جائزہ لیا مسلمان علماء کرام کو بلایا گیا ان کا نقطہ نظر سنا اور اس نقطہ نظر کے بعد وفاقی شری عدالت نے ایک بھرپور فیصلہ دیا غالباً کوئی دو اڑھائی سو صفحات کا وہ بڑا تفصیلی فیصلہ اور میں تمام مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ اس تفصیلی فیصلے کو بہت ہی عمیق نظر سے خوبصورتی کے ساتھ اس کو پڑھے اس میں تقریباً تمام ڈسکشنز آ ہیں جو ہمارے قادیانیوں کے خلاف چلتی ہیں اور ہماری اس ختم نبوت کی ویب سائٹ پر بھی ختم ڈاٹ او آر جی پر بھی یہ عدالتی فیصلہ غالباً موجود ہے آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اس فیصلے میں جس حضرات نے یہ بات لکھی کہ جناب بات یہ ہے کہ جب آپ غیر مسلم ہیں اور آپ کا مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی آپ کا نہ کوئی نظریہ ملتا ہے نہ آپ کے خیالات ملتے ہیں تو یہ جو آج ترمیم آئی ہے یہ بالکل درست آئی ہے اور اس کے بعد جو انیس سو چوراسی میں اس آپ کے خلاف پاکستان پینل کوڈ میں ایک امینڈمنٹ آئی ہے یہ بھی بالکل درست ہے لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ایک انصاف ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ اکرام سے مراد نبی کریم علیہ السلط والسلام کے جان سال ساتھی ہیں وہ المومنین سے مراد نبی کریم علیہ السلط والسلام کی سوجا متحدہ لہذا آپ یہ اصلاحیں جو ہیں یہ آپ مرزیوں کے مرز قادین کے ساتھ کیوں ٹچ کرتے ہیں آپ اپنے بیانے کا کوئی اچھا سا نام رکھ لیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ آپ کی جو کنفلکشن ہے وہ نہ قادیانی یہ فیصلہ لے کے اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہاں پانچ چھ جج صاحبان بیٹھے جناب افضل اللہ صاحب جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جناب جسٹس شفیع صاحب اور دیگر حضرات تو انہوں نے وہ قابلوں کی اپیل جو ہے وہ سنی وہاں پہ بھی تفصیل بحث ہوئی وہ بھی آن ریکارڈ ہے وہ فیصلہ بھی آ گیا پی ایل ای میں اب بھی موجود ہے تو وہاں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں صاحب انیس سو چوراسی کا جو آرڈیننس ہے وہ بھی انیس سو چوہتر کی جو امینڈمنٹ ہے وہ بھی اور پاکستان پینل کوڈ میں آپ کے خلاف جو سی دو سو اٹھانوے اور بی دو سو اٹھانوے کا اضافہ ہوا وہ بھی یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہیں یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اس کے بعد پاکستان میں قادیانیوں نے مرزا کے کہنے پہ ایک نئی سازش چلی جس سے پاکستان کا امن و امان اور اس کی پاکستان کے جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی جنہوں نے کیا یہ کہ پمفلٹ بنا کر وہ نوجوان آتے کار میں ویگنز میں آتے اور مختلف حلقوں میں سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں یا جہاں دیکھتے کہ بہت زیادہ بازاروں میں رش ہے تو وہاں وہ لٹریچر تقسیم کرتے اور چلے جاتے یہ صورتحال بڑی خطرناک تھی اس پہ جو قادیانی موقع پہ پکڑے گئے ان قادیانیوں کو سیشن کورٹ سے سزائیں ہوں مثلا کوئٹہ میں ایک قادیانی نے کلمے کا بیگ لگایا ہوا تھا کلمے کا بیگ لگانے کا مطلب وہ یہ تھا کہ جناب میں نے یہ کلمہ لکھا ہے میں آپ سے میں مسلمان ہوں اب جس آدمی نے کلمے کا بیج ہر ہر مسلمان کو اپنے سینے پہ کلمے کا بیج نہیں لگاتا کلما تو اس کے سینے میں موجود ہے اس کی زبان میں موجود ہے اس کے دماغ میں موجود ہے وہ کلمے کی بنیاد میں تو مسلمان ہے وہ اپنا زندگی کا محور اس کو سمجھتا ہے کلمہ وہ کلمے سے تو اس کی زندگی بدلتی ہے وہ غیر مسلم سے مسلمان ہوتا ہے تو قادیانی نے یہ کیا کہ کلمے کے بیج لے کر اپنے سینوں پہ لگانے شروع کر دیے اور کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہیں اب یہ جب مسلمان دیکھتے تھے اس کلمے کے بیچ کو تو زہر بات لڑائی ہوتی تھی بھی یہ تو محمد سے کیا مراد لیتے ہو تو قادری یعنی برمنا اسے کہتے ناؤز بلا ناؤز قادری یہ کہتے کہ ہم محمد سے مراد مرزا قادری یعنی لیتے جب زہر قادری برمنا بازار میں کھڑا ہوئی یہ بات کہتا ہے کہ میں نے سینے میں جو کلمہ لگایا تو میں محمد سے مراد مرزا قادری یعنی لیتا ہوں تو زہر بات اس پہ لڑائی ہوتی ہے لڑائی ہوئی اللہ کی صورت صورتحال پیدا ہوئی پولیس نے وہ لوگ کچھ پکڑے اور ان کو سیشن کورٹ سے انہوں نے سیشن کورٹ میں بھی کنفیس کیا کہ ہاں ہم نے شاید ہم نے سی دو سو پچانوے سی دو سو اٹھانوے کی ہم نے آرڈیننس جو انیس سو چوراسی کا ہو ہم نے چوہتر کی امینڈمنٹ کی ترمیم نے مخالفت کی ہے ہم نے ہم مسلمان ہیں بلکہ جو مسلمان ہیں وہ غیر مسلم ہیں لہٰذا وہ عدالتوں میں بھی یہ کہتے رہے خیر عدالتوں نے ان کو سزائیں دی یہ سزائیں سب اکٹھی ہو کے پھر انہوں نے سزاؤں کی کے لیے سپریم کورٹ میں گئے درمیان میں کئی فیصلے ایسے آتے رہے مثلا ایک تو ننکانہ صاحب کا واقعہ بہت مشہور ہے وہ واقعہ فیصلہ جو ہے وہ جسٹس میاں نذیر اختر صاحب کی عدالت میں یہاں پیش ہوا کہ ایک قادیانی ناصر نے چھپوایا اپنی بیٹی کے سلسلے میں تو جو مسلمانوں کی شاعر اسلامی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم نکاح مسنون ماشاء اللہ ان اللہ جو کارڈ میں موجود ہوتا ہے ہمارا تو وہ انہوں نے ہم بورڈ میں گئے ہم نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ یہ اسلامی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے یہ ہماری ٹرمنالوجی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول کریم یہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ السلام علیکم یہ ہماری ہماری ٹرمنالوجیز ہیں یہ ہمارا اثاثہ ہے یہ ہماری مسلمانوں کی پہچان ہے لہذا کسی مذہب کے شخص کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے حقوق پر ہمارے شاعر اسلامی پر ہماری جو اسلامی القابات ہیں وہ ان پہ قابض نہیں ہو سکتا کورٹ نے خیر وہ بہت خوبصورت بہت اچھا بڑا علمی بڑا تحقیقی اور دونوں پارٹیوں کو سن کر یہ فیصلہ دیا کہ ہاں یہ جو اصطلاحات ہیں یہ مسلمانوں کی ہیں اور کسی بھی غیر مسلم کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ان پہ قبضہ کرے مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں جو مروجہ ہے سلام کسی پہ سلامتی بےتی جب ہم مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو یہ بات کہے گا السلام علیکم تو بعض نظر میں جو دو دوست ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ آپس میں مسلمان ہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ سکھوں سکھ جو ہیں جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا کسی سے وہ ملتے ہیں تو وہ ایک خاص انداز اپنے ہاتھوں کا کر کے تو زبان سے نمستے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص اسی طرح کی کی ہاتھوں شیپ بنا کر اپنا سر جھکا کر تو اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے نمستے تو ظاہر ہے سننے والا یہ کہے گا کہ اس کا تعلق سکھ مذہب سے ہے اسی طرح عیسائی جو کرسچنز ہیں اگر وہ بھی good morning morning good good good یا نائٹ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان کا خاص ایک انداز ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے اسی طرح ہندوؤں کا اپنا تعلق ہے ماننے اسلام سلام کرنے کا دنیا کے دیگر مذاہب ہیں ان میں اپنا اپنا چلتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ آئینی طور پر شرعی طور پر قانونی طور پر قادیانی یعنی غیر مسلم ہے اس شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسلمانوں کی اصطلاحات مسلمانوں کے القابات مسلمانوں کی ٹرمنالوجی استعمال کرے اور ان کو اپنے مذہب کا حصہ بنائے لہذا اگر ہم اپنے شاعر اسلامی کا تحفظ نہ کر سکے تو پھر ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہماری اصطلاحات جو مسلمانوں کی چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال سے ہمارے پاس ایک قیمتی اثاثہ کی صورت میں آ رہی ہیں پھر وہ ضائع ہو مثال کے طور پر حج مسلمانوں کا ایک شاعر اسلامی ہے اور حج ایک پرفارمنس ہے جب حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا کہ حج ادا کرنا چاہیے جی۔ اس کے اس پرفارمنگ کا نام ہے حج اب ہم اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ڈانس کرتا ہے کلب بنایا وہ ڈانس کرتا ہے اس ڈانس کا نام وہ رکھتا ہے نوز بدا نوز بدا حج رکھتا ہے تو مسلمان تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے مسلمان تو کہیں گے کہ جناب آپ نے ہماری توہین کی ہے آپ اس خرافات کا آپ اس جو بدماشیات ہیں اس کا نام کچھ اور رکھیں حج وہی ہے جو مسلمانوں کی ترمناویزی آ رہی ہے اور اس کا ہمارے ذہن میں جو نقشہ ہے وہ اور ہے اب کسی شخص کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے گرامی محمد کہ جی یعنی سے مراد مرز سے محمد ہم کسی شخص کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ صحابہ کرام کے علاوہ کسی بندے کو بھی صحابی رسول کہے نہ کسی عورت کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ام المومنین کرے نہ کسی شخص کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے شہر کا نام مکہ رکھے یا مدینہ رکھے ہم کسی شخص یہ ہماری ٹرمنالوجی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے یہ سمپل سا ہمارا مطالبہ مسلمانوں کا اور یہ کچھ ضد اور در بھی تو وہ کر رہے ہیں وہ کہتے نہیں صاحب ہم نے ہم ہے بھی مسلمان قابل نہیں کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو تم اس کو نہیں مانتے لہذا تمہاری چیزوں پہ ہم نے قبضہ کرنا سپریم کورٹ میں جیسا میں نے ارد کیا کہ سپریم کورٹ میں جب یہ بات گئی تو سپریم کورٹ نے ان سے کہا کہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ کوکو کولا فیکٹری ہے یا پیپسی ہے یا کوئی لیور بدل کی چیز ہے یا باٹا کمپنی ہے کوئی غیر مسلم یہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو پاکستان میں کام دنیا میں کام کرتی ہیں ان کا ٹریڈ مارک ہے اب کوئی شخص پیپسی کا ٹریڈ مارک ہے اب کوئی شخص اگر بوتل بیچنا چاہتا ہے تو پیپسی کولا کا اگر وہ وہی ٹریڈ مارک رکھے گا اور اپنی بوتل کا نام بھی پیپسی رکھے گا تو ظاہر بات پیپسی والے کورٹ میں جائیں گے اور کورٹ میں جائیں گے تو وہ ان کو گرفتار کروائیں گے کہ انہوں نے ہمارا ٹریڈ مارک استعمال کیا یہ بالکل چھوٹی سی ایک دنیاوی ایک مسال ہے پولیس مین ہے وہ اس کے بیج یہاں لگے ہوتے ہیں اس وہاں لکھا ہوتا ہے پولیس بیج لگی یہ اس کی نشانی ہے یہ اس کا ایک وردی ہے اس کی کہ جسے ہم دور سے دیکھتے ہیں جناب یہ تھانے دار ہے یہ ایس ایچ او ہے یہ اے ایس آئی ہے یہ جناب والا ڈی آئی جی ہے یہ ڈی ایس پی ہے یہ ایس ایچ او ہے یہ ایس ایس پی ہے وہ ایک فوج کے بھی اسی طرح یہ میجر ہے یہ جنرل میجر ہے یہ کیپٹن ہے یہ جنرل چیف آرمی اسٹاف ہے اسی طرح ایئر مارشل کی وردی ہے بات یہ ہے کہ یہ اگر کوئی شخص ایک معمولی سپاہی کی وردی پہن کر شہر میں پھرے اور وہ سپاہی نہ ہو تو مجھے بتائیں قانون اس کے ساتھ کیا کرتا ہے برتاؤ کیا سلوک کرتا ہے اس کو گرفتار ہوگا فور کے کیس میں وہ گرفتار ہوگا فراڈ کے کیس میں چار سو بیس کے کیس میں اور وہ گرفتار ہوگا سزا پائے گا کہ ہاں ہاں تم نے وردی کیوں پہنی تم سپاہی نہیں ہو تم جعلی وردی پہن کے آئے ہو اور فراڈ کیا ہے جناب اگر یہ چھوٹی سی مثال پہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں یا ایسا ہو سکتا ہے تو یہ کسی شخص کو کیسے اجازت دے دی جائے کہ ایک شخص ہے وہ قادیان سے اٹھا اور کہا اس کو وہ کہتا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں میرے دو صحابہ ہیں میری بیوی عمر وہاں آسم ہے جناب میرے شہر کا نام مکہ ہے جو مجھ پہ وہی اترتی ہے وہ قرآن مجید ہے تو جناب یہ کس طرح یہ جتنی پورا قرآن مجید ہے ناؤز بلا وہ کہیں کہ میرے سے قادیانی کو اترا اس سے اشتہار پھیلتا ہے لا اینڈ آرڈر کی صورت حال پیدا ہوتی ہے لیکن ہماری گورنمنٹ نے نہ اس کو سوچا نہ کبھی سمجھا یہ تو مسلمان اپنے طور پہ تحریک چلاتے ہیں جب دباؤ پڑتا ہے تو گورنمنٹ عدالت میں کیس لے آتی ہے اور پھر وہاں بھی جا کے فیصلہ ہو چاہیے یہ تھا کہ شروع میں ہی اس کی ایک مثال کے طور پر میں آپ اللہ سے درخواست کروں کہ انیس سو ترپن کی تحریک ختم نبوت میں یہی مطالبہ تھے اور وہاں مسلمانوں کو گاجر گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا گیا دس ہزار مسلمان شہید کیا اور گولیاں چلائی ان کو گرفتاریاں کی ان کو جیلوں دی گئی اس سے کتنی عورتیں متاثر ہوئی کتنے بچے متاثر کتنے بیوہ ہوئی کتنے بچے یتیم ہوئے ہاں جی مطالبہ کیا تھا کہ کو غیر اب جناب چوہتر میں منیر منیر منیر جو چیف جسٹس ہے وہ کہتا ہے جی یہ بالکل مطالبہ غیر ضروری تھے اور مطلب غیر فکری تھے اب چوہتر میں پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے مشترکہ طور پر متفقہ طور پر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں آگے آپ کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ بالکل صحیح جو فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا یہ بالکل صحیح کیا ہے پہلے تھا کہ اب مجھے بتائیں کہ منیج صحیح ہے یہ چوہتر میں جو گولیاں چلانے والے جنہوں نے ایکڑوں زمینیں دی جنہوں نے پیسہ لیا گورنمنٹ سے کوٹیاں حاصل کی کس بدلے میں کہ ہم نے مسلمانوں کو قتل کیا ہم نے مسلمانوں کو شہید کیا اسی وجہ میں ان کو ایکڑ انور ڈی آئی جی کو جسٹس منیر کو جنرل آزم کو اسی لیے سلا ملا نا کہ تم نے بھی تحریک دبا دی تم نے مارا جن حیاؤدین کو اس لیے چیزیں ملی اب اس دور میں جو دس ہزار مسلمان شہید ہوا کہ مرزیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا جو مطالبہ تھا وہ سمجھتے تھے یہ غیر ضروری ہے اب چوہتر میں وہ کس طرح اچھا ہو گیا چاہیے یہ تھا کہ چوہتر کی پارلیمنٹ کے فیصلے کے مطابق جو قادیانی غیر مسلم اپیل کرا پائے چاہیے یہ تھا کہ منیر انکوائری رپورٹ کو نکال کے منیر کی قبر کو نکال کے اس کو آگ لگاتے جنرل اعظم کو اس پاکستان میں اس کو مطلب اس کا یہاں اس کی پینشن بند نہ ہوتی اس کا ایک باپ بنا دیا جاتا کہ جناب جنرل اعظم نے مسلمانوں کو ایک متفقہ علیہ مسئلے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو کربناک اور ارمناک ان پہ جو ظلم و تشدد کیے ہیں آپ کی آج سپریم کورٹ کہتی ہے کہ صاحب مرضی جو ہے وہ غیر مسلم مرضی جو ہے وہ غلط ہے وہ رونگ ہے اس وقت مسلمان جو بات کرتا تھا بیچارہ کہ قادیانی کافر ہیں تین سال کیا ہوتی تھی اور آج وقت یہ ہے کہ اگر قادیانی یعنی یہ بات کہے کہ صاحب میں مسلمان ہوں یہ مرضی کرے تو اس کو تین سال قید ہوتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تریپن کی تحریک ختم نبوت میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی اب ہم یہ سارے فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے اس کا نبے نباد سارا جو کیا اکٹھا کر کے یہ آخر میں آیا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے فائنل اس کی دینی تھی اتارٹی کہ صاحب اب بتائیں کہ کیا یہ جو آرڈیننس ہے یہ صحیح ہے کیا قادیانی جو ہے وہ شار اسلامی استعمال کر سکتے ہیں قادیانی سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ نے بہت ہی خوبصورت فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ صاحب قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہے اور آرڈیننس بالکل ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قادیانی چلے گئے سپریم کورٹ میں اپیل لے کر قادیانیوں کی سپریم کورٹ میں اور بینچ ہے وہاں پہ بھی درخواست مرتد ہوئی اب صورت حال یہ ہے کہ پورے ملک میں پورے ملک میں قادیانی جو ہیں یہ آئینی طور پر انیس سو چوہتر کی امینڈمنٹ کے مطابق دفعہ ایک سو چھ اور دو سو چھ کے مطابق غیر مسلم قادیانی سپریم کورٹ میں غیر مسلم قادیانی پاکستان پینل کورٹ میں سی دو سو اٹھانوے اور سی دو سو اٹھانوے بی دو سو اٹھانوے سی کے مطابق یہ وہاں بھی شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے میں آپ حضرات کو صرف آخر میں سپریم کورٹ نے جو متفقہ علیہ فیصلہ دیا اور اس ملک میں اس وقت وہ نافذ العمل ہے میں پورے ایمان اور میدان کے ساتھ ہی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے بہت کم بیوروکریسی نے یہ فیصلہ پڑا ہے اگر ہم مظلوم ہیں میں اپنی بات بس آخر میں ختم کر رہا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ مسلمان جو ہیں مصروف ہیں ہم کہتے ہیں جب بھی کوئی بات ہوتی لان آرڈر کی تو قادیانی یہ بات کہتے ہیں قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ دیکھیں کہ فلاں مسلمان نے ہمیں مطلب مارا ہے ہمارے گھروں کو پتھراؤ کیا ہے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ شار اسلامی کی توہین کرتا ہے قادیانی جو ہے لا اینڈ آرڈر کی تو ہاتھ میں لیتا ہے قانون ہم جاتے ہیں کورٹ میں قانون ہمارے ساتھ ہے آئین ہمارے ساتھ ہے لیکن نہ ہماری تھا نہ ہماری پولیس سنتی ہے نہ ہماری عدالتیں سنتی ہیں وہ کہتے ہیں جی حقوق انسانی چاہیے امریکہ کا پریشر بہت ہے نہیں جناب آپ دیکھیں ملک کے حالات بھائی جب قانون ہمارے ساتھ ہے آئین ہمارے ساتھ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں اس وقت ہم لوگوں کی صرف یہی خواہش ہے کہ قادیانیوں کو اس بات پر بوند کیا جائے کہ قانون کا احترام کریں مسلمان بھی قانون کا احترام کرے قادیانی بھی قانون کا احترام کرے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ایک پلیٹ فارم تھا قومی اسمبلی کا ہم اس میں کامیاب ہوئے ایک پلیٹ فارم تھا سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ صاحب قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہے شاہ اسلامی استعمال نہیں کر سکتے اب قادیانی کیا کہتے ہیں قادیانی نہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو ہیں نہ سپریم کورٹ کو فیصلے کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں صاف بات یہ ہے کہ ہم کسی فیصلے کو نہیں مانتے ہم شاید اسلامی استعمال کریں گے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے مسلمانوں کو کافر کہیں گے جب یہ بات ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں میں ایک لا اینڈ آرڈر کی صورت حال پیدا ہوگی اور ملک میں جو ہے وہ ایک انتہائی گڑبڑ کی صورت پیدا ہوگی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ حضرات کو اس میں چند جو ہے اقتباسات وہ سنانے کی سازت حاصل کرتا ہوں اس میں سپریم کورٹ نے اپنے تاریخ ساز فیصلے میں جو بات لکھی انہوں نے کہا کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں بے شمار کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ مرزا قادیانی نوز بلا نوز بلا یہ بات کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ قادیانی جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد و مرزا قادیانی دیتے ہیں میری کئی قادیانیوں سے بات ہوئی تو مجھے مازیوں نے یہ بات کہا انٹرنیٹ پہ بھی کہا اور مناظروں میں بھی یہ بات کہی کہ ہم مرزے قادیانی کو محمد رسول اللہ نہیں سمجھتے میں نے کہا اگر آپ مرزے قادیانی کو محمد رسول اللہ نہیں سمجھتے تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب یہ دیں کہ آپ نے مرزے قادیانی کی کتنی کتابیں پڑھی مجھے کوئی پاکستان میں کیا دنیا میں کوئی قادیانی ایسا نہیں ملا جس نے یہ بات کہی ہو کہ میں نے مرزا قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی مرزا قادیانی کی تقریباً کچھ چھیاسی کے قریب کتابیں ہیں اس کے اشتہار وغیرہ شامل کر کے مفوظات شامل کر کے وہ تعداد کو جو ہے تقریباً کچھ سو کے قریب پہنچ جاتی ہے کسی بھی قادیانی نے آج تک مرزا قادیانی کی پوری اپنے نوز بلا نہ اس کی کتابیں نہیں پڑھی خود مرزا قادیانی کا بیان یہ ہے کہ اگر کسی قادیانی نے میری ساری کتابیں تین دفعہ نہیں پڑھی غور سے تو وہ قادیانی نہیں ہے اور اس نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں کہ قادیانی جو ہے وہ قادیانی بھی نہیں ہے وہ نہ قادیانی نہ مسلمان ہے وہ کسی اور جانور کا نام ہے قادیانی تب وہ قادیانی ہوں گے جب میرے سے قادیانی کی کتابیں تین دفعہ پڑھیں گے جب میں مزید سے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا کہتے جی میں نے ہم نے کتاب پڑھی تو میں نے کہا میں مناظرہ تو اس سے ہونا چاہیے بات اس سے ہونی چاہیے جس نے مرزے کی ساری کتابیں بہت تھرو کی ہوں جس نے ساری کتابیں نہیں پڑھی اس سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے لہذا جو قادیانی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کلمہ میں محمد سے مراد مرزا قادیانی نہیں دیتے انہوں نے مرزے قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھی مرزا قادیانی کی کتاب جو ایک غلطی کا تالا مرزا صاف اس بات میں حقیقت صاف بات کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ اور وہی محمد رسول اللہ ہوں جو مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے نوز بلا نوز بلا اس کے بعد اس کا جو بیٹا ہے مرزا بشیر احمد وہ کلمت الفصل میں مرزا قادیانی کی جو تشریح ہے ایک وقتی کا زالہ اور حقیقت اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں مرزا محمد رسول اللہ ہے جو عشاعت اسلام کی دوبارہ دنیا میں تشریف لائے قادیانیوں کا عقیدہ ہے اگر وہ قادیانی یہ بات نہیں مانتا تو اس نے مرضیوں کو لٹریچر نہیں پڑا لہذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ صاحب ایک طرف تو مرزے قالین کو محمد رسول اللہ کہتے ہو ایک طرف مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام اسلام کی کہ اگر کوئی مسلمان نبی کریم علیہ السلط سے اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی کریم علیہ السلام اسلام سے اپنی ماں اپنی والدہ اپنے والد صاحب اپنا بھائی اپنی بہن اپنے عزیز و کار اپنا کاروبار حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ پیار نہ کرے اگر مسلم اگر تم کہتے ہو مرزا بلا محمد رسول اللہ اگر اگر مسلمان تمہیں قتل نہ کریں تو کافر ہوتے ہیں حدیث کی روح سے یہ سپریم کورٹ کہتی ہے اگر اگر تمہیں قتل کرتے ہیں تو لائن آرڈر کی صورت حال پیدا ہوتی ہے اب بتائے مسلمان کی درجہ لہذا سپریم کورٹ نے کہا کہ تمہارا تم تم اتنا خوبصورت جملہ لکھا سپریم کورٹ نے جو اس وقت قانون کی کتابوں میں نہ صرف موجود ہے بلکہ قانون کے طور پہ بھی ہے سپریم کورٹ نے ان کے ججوں نے متفقہ طور پر مزئیوں کے جو کفری عقائد ہیں ان کا تجزیہ کیا پوری طرح ان کو دیکھا قانون کی نظر سے انہوں نے کہا اس نتیجے پہ پہنچی سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں انہوں نے لکھا کہ ہر قادیانی یعنی جو ہے اپنے کفری عقائد کی بنا پر سلمان رشدی کی طرح میں سمجھتا ہوں سلمان روشنی اس وقت ایک سمبل ہے ایک ہے رسول کا اور ایک بہت ہی وہ غلط آدمی جس نے نبی کی اسٹینڈ فرصت لکھی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہر قادیانی جو ہے وہ سلمان رشدی ہے اور سب جانتے ہیں کہ سلطان سلمان رشدی جو ہے وہ واجب القتل ہے مردود ہے اور وہ واجب ہے لہذا سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ ہر قادنی جو ہے وہ سلمان سبوت ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ قابلی محتاط ہیں واجب القتل ہے زدیق ہے میں اپنی بحث خانی سمیٹ ہوئے آخری اپوائنٹ پہ یہ آتا ہوں کہ قادیانی قانونی طور پر شرعی طور پر آئینی طور پر ہر لحاظ سے غیر مسلم ہیں کافر ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے جو شاعر اسلامی ہیں مسلمانوں کی جتنی ٹرمنالوجیز ہیں وہ استعمال نہ کریں قانون کا فیصلہ موجود ہے آئین کا فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے عدالتیں ہمارے ساتھ ہیں یہ دو دودھ کا دودھ پانی کا پانی عدالتوں میں ہو گیا ہے اگر قادیانی شاعر اسلامی استعمال کریں گے اگر قادیانی ہر درمی کا گزارا کریں گے تو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی ہم پسند ہم پسند ہیں ہم اسلام قانون پسند ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے قانون بن گیا ہے اب گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کروائے امریکہ سے نہ ڈرے وہ جرمن سے نہ ڈرے وہ لندن کی گورنمنٹ سے نہ ڈرے اللہ سے ڈرے اللہ اللہ سے ڈرے گی تو صحیح فیصلہ ہوگا امریکہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورت حال پیدا ہو لہذا جب قانون ہمارے ساتھ ہے آئین ہمارے ساتھ ہے تو میں گورنمنٹ سے بھی درخواست کروں گا اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کروں گا کہ وہ کاغذ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو قانون کو ہاتھ میں نہ لے بلکہ اس کی ساری رپورٹ اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کورٹ میں رکھیں اور پولیس کے سامنے رکھیں اور میں پولیس والوں سے بھی اور بیرو کسی سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے جب کوئی آدمی آپ کے پاس مقدمہ لے کے قادیانی کے خلاف آتا ہے تو آپ اسے حقوق انسانی کے نام پر یا جناب اقلیت کے نام پر قابلوں کی سائڈ نہ لیں بلکہ آپ محنت کا فیصلہ کریں قانون کی نظر میں آئین کی نظر میں کہ قانون کیا کہتا آئین کیا کہتا اور میں ملک کے تمام دوستوں سے بزرگوں سے بھائیوں سے حکمرانوں سے وکیلوں سے ججوں سے علماء کرام سے سرخاست کروں گا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آخری جو قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ہے میں درخواست کروں گا کہ اس فیصلے کو بڑی امیق نظر سے پڑھیں اس کو سمجھیں یہ فیصلہ جو ہے اس نے اب فیصلہ دے دیا ہے کہ قادیانیوں کا مسلمانوں سے کوئی طلب نہیں وہ کوئی شار اسلامی استعمال نہیں کر سکتے اور اگر وہ شار اسلامی استعمال کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف کام کریں گے تو ان کو قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ سزا دینی چاہیے میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو کرتا ہوں